فاطمہ زہرا کے آنچل سے چلنا چاہتے ہیں جیسے کہ تم رنگ جیسی اچھا، خوشبو ایسی نہیں کے سر جیسی میرے معذر دوستوں اور بزرگوں جس شخصیت کے لیے ہم آپ بے چین تھے گویا جان سے جدا ہو رہی تھی سے صرف فرق مار سال اور شاہ صاحب القاطی مدا سمندی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت اس میں مولانا جانا شاہ صاحب القاطی مداظ والی جائیں کو اللہ رب العزت نے تاریخ اور لڑائی پر جو عظور بخشا ہے اور جس درجہ بے کروڑ ثقافت بصیرت اور نگاہی میرے لگائی گئے پریاس سے آتا ہوئی ہے جس کے طرح حضرت والا نے جس موضوع پر بھی اپنی زبان کو حرکت دی ہے تو آپ کا خطبہ نہایت ہے صاحب متوازن اور ہے اللہ رب الجلال جلال نے حضرت احمد سیاح صاحب کی تحقیقات اور استدلالات سبوتوں کو زیادہ یہاں عطا فرمایا ہے یہ وہی شخصیت ہے جو ایشیا کی عظیم دس مادر نادر دارالعلوم داعل سے سن انیس سو چوراسی میں فراغت حاصل کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے اسلام کے رشاعت کے لیے وقت کر دیتے ہیں یہ وہی شخصیت ہے جن کے عالمی پیمانے پر انٹرنیٹ میں تین ہزار تقریب آج بھی محفوظ ہیں ہم نے کیا لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں الگ الگ وقت کی نزاکت کی بنیاد پر میں کچھ اس طرح سے متحد مت دوں گا کہ مفکر عظیم چلے آئیے مفکر عظیم چلے آئیے جان جس سے چلے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 لما جئت به أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اللهم اللهم صل صل صل على على على سيدنا سيدنا سيدنا مولانا مولانا مولانا محمد محمد في في أول كلامنا كلامنا أوسط محمد في آخر كلامنا قابل احترام حضرت صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین اظام اور عبت میں آپ خواتین اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اسلام کی نسبت سے جمع فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبق بنائے معذر سامی کرام یہ اسلامی معاشرہ کا جلسہ نہ آپ کے لیے کوئی نیا ہے نہ میرے لیے کوئی نیا ہے نہ امت مسلمہ کے لیے کوئی نیا موضوع ہے دین کی باتیں مختلف عنوانات سے ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں کبھی میلاد کے اسٹیج سے کبھی سیرت کے اسٹیج سے کبھی تفصیل کے حلقوں سے کبھی حدیث کے مجموعوں سے کبھی خانقاہ کی لائن سے کبھی جماعت کی لائن سے کبھی شان اولیاء اللہ کی قطار سے کبھی جمعہ اور رمضان المبارک کی بابرکت مجلسوں سے حضرات کیا آج اسلام کا ٹھٹا کرنے کے لیے یہودیوں کی ضرورت ہے کیا آج نبی کی سیرت کا مذاق اڑانے کے لیے امریکی کتوں کی ضرورت ہے کیا آج اللہ کے قرآن کا مذاق اڑانے کے لیے اور نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالنے کے لیے عیسائیوں اور اسرائیل اور فرقہ پرست تنظیم اور جماعتوں کی ضرورت ہے کیا کر رہا ہے آج کا مسلمان انسان ہوٹل میں جاتا ہے نیت یہ ہوتی ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں جوس کی دکان جاتا ہے نیت یہ ہوتی ہے کہ میں سیراب ہوں درزی کی دکان جاتا ہے اور نیت یہ ہوتی ہے کہ میں کپڑا سلاؤں بس میں سوار ہوتا ہے اور نیت یہ ہوتی ہے کہ میں منزل تک پہنچوں ٹرین میں سوار ہوتا ہے ہوائی جہاز میں سوار ہوتا ہے اور نیت یہ ہوتی ہے کہ میں منزل مقصود تک پہنچوں یہ قرآن آپ کے لیے نیا ہے یہ داڑھی کی بات یہ نماز کی بات یہ پردے کی بات یہ حلال کی بات یہ حرام کی بات یہ اصلاح ہے معاشرہ کی بات کون سی بات نہیں ہے اس میں کیوں مذاق کرتے ہو دین کا کیوں ٹھٹا کرتے ہو دین کا اس محفل کے اندر آپ کے ناگپور شہر کے اندر اگر کسی رنڈی کو بلایا جائے اور کسی قوالن کو بلایا جائے کسی ناچنے گانے والی کو بلایا جائے خراب کر رہے ہو آواز آپ پہلے جو تھا صحیح تھا یہ صورت حال ہوگی یہ مومن پورا ہے یا کافر پورا ہے یہ کون ہے سڑکوں میں یہ کون ہے ہوٹلوں میں یہ کون ہے ٹی وی کے سامنے یہ کون ہے ڈش اینٹینا کے سامنے اور اس مجمع کے آخر میں جو بارڈر سیکورٹی فور بیٹھی ہوئی ہے یہ آخر کس کام کے لیے بیٹھی ہوئی ہے ایک رنڈی کی جھلک دیکھنے کے لیے مرتے ہیں لوگ فلم میں کام کرنے والی زانیہ اور بدکار کی جھلک دیکھنے کے لیے مرتے ہیں لوگ یہ کون ہے یہ ان کا کلمہ کیا ہے ان کا قرآن سے تعلق کیا ہے ان کا حدیث سے رشتہ کیا ہے ان کا آقا سے رشتہ کیا ہے کیا ان تک یہ بات نہیں پہنچائی گئی کیا آج قرآن کی بات ہوگی آج حدیث کی بات ہوگی آج سیرت طیبہ کے آئینے کے اندر معاشرے کی جھلک دکھلائی جائے گی آج فری ٹریٹمنٹ ہوگا فری علاج ہوگا فری معالجہ ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ ایک بینک مینیجر لون دے رہا ہے زمین دے رہا ہے اور ایک الیکشن میں کھڑا ہونے والا سیاسی کتا پیسوں کا بٹوارا کر رہا ہے کپڑوں کا بٹوارا کر رہا ہے کیا یہ صورتحال دیکھنے کو آتی سنیما میں جائے مقصد پورا ہو ہوٹل میں جائے مقصد پورا ہو بس میں بیٹھے سواری میں بیٹھے ٹرین میں بیٹھے ہوائی جہاز میں بیٹھے آپ درزی کی دکان جائیں آپ جوس کی دکان جائیں یہاں آنے کا مقصد کیا ہے یہ کس کے چہرے داڑھی منڈے دکھ رہے ہیں یہ کام ہے حیال حیال الفلاح کے بعد گلی کا کتا جاگ جاتا ہے اور گلی کا سور اصلا تو خیر من النوم کی بات سننے کے بعد اپنی غذا کی تلاش میں نکل جاتا ہے وہ محلے جو مخلوط محلے ہیں کافر بھی رہتے ہیں عیسائی بھی رہتے ہیں ہندو بھی رہتے ہیں یہودی بھی رہتے ہیں یہ خالص سو فیصد مسلمانوں کا محلہ اصلا تو خیر من النوم کے بعد سونے کا کیا مطلب کھڑکی اور دروازہ بند رہنے کا کیا مطلب مردے رہتے جانور رہتے بیمار رہتے کیوں ٹھٹا کرتے ہیں آپ عیسائی کافی نہیں ہے اسرائیل کافی نہیں فرقہ پرس ہندوستان کی تنظیمیں اسلام کو مٹانے کے لیے مدارس کے وجود کو ختم کرنے کے لیے داڑھی کا نام و نشان ختم کرنے کے لیے عوامے کو کچلنے کے لیے اور مساجد کے میناروں کو گرانے کے لیے یہ ناکافی ہے جو آپ اللہ کے گھر کو ویران کر رہے ہیں یہ مسلک کی بات ہے نماز کس مسلک میں معاف ہے بریلی میں دیوبند میں جماعت اسلامی میں تبلیغ میں عرب میں عجب میں مشرق میں مغرب میں کسے معاف ہے نماز یہ کون ہے جو سڑکوں پر نماز کے وقت پھر رہے ہیں کیا ان کو خصوصی نماز کا معافی نامہ مل چکا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں فرمایا من پر جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا کیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جس نے ایک وقت کی نماز کو چھوڑا جہنم کے ایک دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جائے گا کیا آپ نے نہیں فرمایا کہ کفر کے ایک حلقے میں وہ داخل ہو گیا علماء جو چاہے اس کی تعویلیں کرتے رہے اعتخاب کے طور پر وہ چھوڑ رہا ہے فلاں کر رہا ہے لیکن حدیث پاک کے اندر جو صاف الفاظ آئے ہیں یہ اختلاف کی تو بات نہیں ہے یہ عرس اور قوالی کی یہ چلے اور چھٹی کی یہ قبر پرستی اور مرکز نظام الدین کی تو بات نہیں ہے یہ مسلمانوں والی بات ہے کیا سنا آپ نے آج تک یہ کون چہرے ہیں کہ جن چہروں سے نبی کی سنت غائب ہے یہ کون سے دھرم کے ماننے والے یہ کون سے مذہب کے ماننے والے کیا ان کو نہیں بتایا کسی نے کہ داڑھی کا رکھنا شیار اسلام میں سے ہے اور شیار فرائض سے بڑھ کر واجبات سے بڑھ کر ضروریات زندگی سے بڑھ کر ایک علامت ہے اسلام اور کفر کے ماریکے کے موقع پر یہ داڑھی مڑے مل جائیں فکاہ نے کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس کو قتل کر دے گا تو قصاص واجب نہیں ہے اس نے اس کو ڈھیر سمجھ کر مارا ہے چمار سمجھ کر مارا ہے مشرق سمجھ کر مارا ہے بن ابی مویت کیا آج پیدا ہو گیا جو میرے محبوب کے چہرے پر تھوکے گا یہ داڑھی کا نکالنا یہ سوالات پیغمبروں کی سنت نہار منہ پیشاب کی نالی کے اندر ڈالنا کیا تجھے اسرائیل نے فرمان جاری کیا تھا کیا بھائی ہاؤس سے تجھے پیسہ ملتا ہے داڑھی مڈانے کے لیے کیا کر رہا ہے یہاں آ کر بیانات سن کر تبصرے کرنے کے لیے کہ فلاں کا واقعہ اچھا تھا فلاں کا لطیفہ اچھا تھا فلاں شولہ بیانی سے کام لیا اور فلانا جو ہے نرم بیانی سے کام لیا یہ تو تیری قبر میں نہیں آئے گا نا تو سنت پر چلے گا تو اسلام پر چلے گا تو میرے محبوب کے طریقے پر چلے گا تیری دنیا کامیاب ہوگی اور تیری آخرت کامیاب ہوگی دنیا تو تجھے سمجھ میں آتی ہے ساری ساری رات تیرے محلے کے دکان چلتے ہیں ہوٹل چلتے ہیں یہ دنیا سمجھ میں آ رہی ہے جس دنیا کے لیے اپنی بیوی کے بسترے کو چھوڑ کر اولاد کی شفقت کے سائے کو محروم کر کر تو جو دنیا کا کتا بنا ہوا تھا دو رکعت تحجل نہیں پڑ سکتا تھا چند قدم جا کر اللہ کے دربار میں نہیں جھک سکتا تھا کیا اثر نہیں ہو رہا ہے یہ اللہ کا قرآن یہ نبی کی حدیث یہ زمین بدل گئی یہ آسمان بدل گیا یہ سورج بدل گیا میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم تاریخ کے پنے پلٹ کر دیکھ لے کہ کوہا کا پا کا بیٹا ابو کوہافا کا بیٹا ابو بکر کو نہ ملتی اگر میرے نبی کے جوتوں کا سبقہ نہ ہوتا خطاب کا بیٹا عمر فاروق نہ بنتا اگر میرے نبی کے جوتوں سے نسبت اگر حضرت عمر فاروق کی نہ ہوتی حضرت عثمان نہ بنتے اگر میرے نبی کے جوتوں سے آپ کی نسبت نہیں بنتی حضرت علی حیدر کرار نہ بنتے اگر وہ میرے نبی کے جوتوں سے نسبت کو قائم نہ کرتے وہ بلال کالا کلوٹا حبشہ کا رہنے والا غلام اور غریب اور کسی یہودی کا غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جسے یا سیدی کہہ کر میرے آقا کہہ کر بلایا کرتے تھے وہ غلام جو مکہ مکرمہ مدین طیبہ کی سرزمین پر چلتا تھا آقا فرماتے ہیں کہ بلال میں جنت میں جا رہا تھا اوٹنی پر سوار تھا اور اس اوٹنی کی ایک رسی تھی اس کی نکیل کو پکڑ کر جنت میں تو میرے سے آگے چل رہا تھا یہ اسلام یہ نبی کی جوتوں کی نسبت یہ نبی کی غلامی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جو ایک غلام رہ کر کالے کلوٹے رہ کر بدسورت رہ کر اور اجامی رہ کر حبشہ کے رہنے والے رہ کر ان کو جنت میں پہنچا سکتی ہے نسبت اور ان کے نبی کے ناقے کی اور آپ کی نکیل کو پکڑ کر نبی کے آگے وہ جا رہے ہوں وہ بلال کہ الخطاب رضی اللہ تعالیٰ یا سیدی کہہ کر پکارتے ہو آخر تیرا باپ مسلمان تیری ماں مسلمان تیرا خاندان مسلمان تیرا قبیلہ مسلمان راشن کارڈ میں تیرا نام مسلمان ووٹنگ لسٹ کے اندر تیرا نام مسلمان مسجد کے نکاح کے دفتر میں تیرا نام مسلمان تیرے مرنے کے بعد کسی مندر سے تختہ نہیں آتا کسی گردوارے سے تختہ نہیں آتا کوئی پادری نہیں آتا کوئی پنڈت نہیں آتا مولوی آتا ہے تیری بیٹی کے نکاح کو حلال کرنے کے لیے مولوی آتا ہے تیرے باپ کے جنازے کو ٹھکانا لگانے کے لیے مولوی آتا ہے تیرے مرے ہوئے خاندان اور قبیلے کے عیسال ثواب کرنے کے لیے پھر کیوں آج تیرا یہ مقام ہو گیا مسلمان کیا ہے تیری عزت تیرا مقام کیا ہے اور تیرا درجہ کیا ہے کیوں تجھے مٹانے کے درجے ہیں قومیں کیوں تجھے امریکہ نگل لینا چاہتا ہے کیوں ان کلیوں کو کھلنے سے پہلے افغانستان کے اندر اور فلسطین کے اندر کیوں مسل دیا گیا ہے یہ کون ہے گوان بے کی جیل کے اندر یہ کون ہے ابو غریب جیل کے اندر جنہیں پانی مانگنے پر پیشاب منہ پر کیا جاتا ہے یہ کون ہے کہ جنہیں سہارا مانگنے پر یہ فوجی بوٹوں سے ان کے منہ کو رونگتے ہیں یہ چہرہ مسئلے جانے کے لیے پیدا ہوا یہ کون ہے جو ہماری ماں اور بہنوں کے رہنے مادر کے اندر عیسائی اور یہودی نسخے ڈال کر عیسائی اور یہودی نسلوں کو بڑھانا چاہتے ہیں بوسینیا کی تاریخ کیا کہتی ہے اور عراق کی تاریخ فلسطین کی تاریخ افغانستان کی تاریخ اور تیرے سرزمین ہند کشمیر کی تاریخ کیا کہتی ہے گجرات کی تاریخ کیا کہتی ہے مسلمان اللہ نے تیرا لقب کیا دیا تیرا مقام کیا دیا کیا تو پٹنے کے لیے آیا کیا تو مرنے کے لیے آیا جوتے کھانے کے لیے آیا پانی مانگنے پر پیشاب دیے جانے کے لیے آیا تیری ماں اور بہنوں کی سرے بازار عزت لٹوانے کے لیے آیا کیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ گاجر اور مولی سے سستا بھاؤ ہمارا ہو چکا ہے پانی سے سستا خون ہمارا ہو چکا ہے آج جرم ہے اللہ کا نام لے لو آج داڑھی رکھنا جرم ہے آج حج کو جانا جرم ہے کام سے مقام پر تو نے ہمیں لا کر کھڑا کر دیا سیدنا بلال حقشی آخا سے جڑے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو سیدنا بلال حقشی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اور حضر کے اندر معذم اذان آپ کے حکم پر دے دی گئی نماز قائم کر دی گئی اللہ کے نبی کا حکم تھا مساجد پر کعبے کی چھت پر مسجد نبوی پر مسجد اقسا پر درگاہوں پر قبرستانوں کے اوپر بلا وجہ جانا تو کہاں نے لکھا مکرو ہے کیا یہ مسئلہ حضرت بلال حفصی رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے سے واقفیت نہیں رکھتے تھے سب کچھ رکھتے تھے نماز ہوئی اور حضرات صحابہ کرام نے جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر خلاف معمول آج آپ نے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینے کے لیے کیوں کہا اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ قیامت تک کے آنے والے مسلمان اور نسل انسانی کو پتا چل جائے کہ آج کعبہ بلال کے قدموں کے نیچے ہے آج بلال کا مقام اللہ نے کعبے سے افضل کر دیا ہے یہ مقام کیسے ملا یہ درجہ کیسے ملا حبشہ کے بلال کو کون جانتا تھا حبشہ کے بلال کی کیا حیثیت تھی جب نسبت ہوئی آقا کی معذمی سے جب نسبت ہوئی آقا کی جوتوں سے اور جب نسبت ہوئی آقا کی غلامی سے کیا وہ دنیا میں نہیں دیکھا کہ کل وہ بلال جو مکہ مکرمہ کی گلیوں کے اندر پٹ رہا تھا سینے پر چٹان رکھی جا رہی تھی آج آج کا نعرہ لگایا لگایا جا رہا تھا آج وہی بلال اس کے قدم و تلے کا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے جبرائیل دیکھ رہا ہے میکائیل دیکھ رہا ہے حاملان عرض دیکھ رہے ہیں زمین و آسمان کی مخلوق دیکھ رہی ہے کہ آج بلال کا مقام کعبے سے بھی افضل ہو چکا ہے آج اس معذم کی تیرے پاس قدر و قیمت کیا ہے آج ان ممبر رسول اور ان محرابوں میں کھڑے ہونے والے یہ مدارس چلانے والے یہ قال اللہ اور رسول کا درد دینے والے کیا ہے مقام تیرے پاس جو کے غلام اور دنیا کے کتے مال کے پجاری آج تجھے فیصلہ کر کر جانا ہوگا فلم میں کام کرنے والے ہنگڑے سیاسی کتے حرام مال سے لہو سے جہنم کے لہو اور جہنم کے پیٹ سے پیٹ بھرنے والے ان کی تیری دلوں کے اندر کتنی عزت ہے کتنی توقیر ہے یہ مہمانان رسول یہ نبی کے نائب یہ نبی کے جانشین یا صلاح تو خیر من النوم کہنے والا یہ حیال الصلاح کہنے والا یہ حیال الفلاح کہنے والا تیری نمازوں کو اللہ کے عرش تک پہنچانے والا تیرے باپ کے جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ مقبل حینا مئی کہنے والا تیری بیٹی اور بیٹے کے ملاقات کو اور اس کی مباشرت کو اور اس کے نکاح کو حلال کا پروانہ دینے والا مسلمان اللہ رسول کا واسطہ دے کر میں تجھے پوچھتا ہوں تو بتا ان علماء کا اکرام تیرے دلوں کے اندر کتنا ہے ان علماء کا احترام تیرے دلوں کے اندر کتنا ہے تم مال کا کتا ہوگا تو دنیا کا پجاری ہوگا تو کارخانے کا پجاری ہوگا اور کسی فیکٹری کو تم بابو دے بنا کر پوچھ کر اس کی طواف کرتا ہوگا تو دیکھ کیا نہیں دیکھتا کبھی بہار کا سفیر اور کبھی یو پی کا سفیر کبھی جھارکھنڈ کا اور کبھی کسی اور علاقے کا بھیا کیوں آئے ہو کہتا ہے مہمانان نے رسول ہیں ٹھنڈ کا موسم چل رہا ہے ٹھٹر رہے ہیں کمبل کی بھی مانگنے کے لیے آیا ہوں گلی کے کتے کھا کر سیراب ہوتے ہیں گلی کے خنزیر کھا کر سیراب ہوتے ہیں مہمان رسول کے لیے کھانا ختم ہو چکا ہے آشیانہ نہیں ہے سایہ نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ تیرا رویہ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ تیرا سلوک کیا ہے اب اس اسلام کے لیے ان مسلمانوں کے لیے کسی امریکی دشمن کی ضرورت ہے کسی بش کی ضرورت ہے کسی ٹونی ملر کی ضرورت ہے کسی اٹوانی کی ضرورت ہے کسی ٹھاکرے کی ضرورت ہے کسی اسرائیلی کتے کی ضرورت ہے اور کسی برطانیہ کی اور جرمنی کی ضرورت ہے تیرا کافی نہیں کہ سوا لاکھ پیغمبروں کی سنت پیشاب کی نالی میں ڈال کر نبی کے منہ پر جو کچھ چانٹا مار رہا ہے کیا یہ نبی کی توہین نہیں ہے کیا بن ابھی مویت بن کر نبی کے چہرے پر چھپ رہا ہے کیا یہ نبی کی توہین نہیں ہے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں سبحان سبحالا منسر من بلوہا الرجال منسل رجالا بلوہا تیری ذات پاک ہے جس نے تو نے مردوں کو داڑھی سے مزین کیا آج سوا لاکھ پیغمبروں کی داڑھی میرے محبوب کا چہرہ میرے صدیق کا چہرہ میرے فاروق کا چہرہ میرے پیران پیر کا چہرہ میرے دوست کا چہرہ میرے خواجہ کا چہرہ میرے قطب الدین بختیار کاکی کا چہرہ میرے قاسم نانقی کا چہرہ میرے رشید احمد گنگوہی کا چہرہ میرے شہیدوں کا چہرہ میرے اولیاء کا چہرہ میرے اختاب کا چہرہ میرے ابدال کا چہرہ انگریزوں کے زیر لاپ کاٹے ہوئے بالوں کا جھوٹا بریڈ استعمال کر کر آج مسلمان ان سوا لاکھ پیغمبروں کے چہرے ان افتاب ابدال اولیاء اللہ کے چہرے کو جو پیشاب کی نالی میں بہا رہا ہے کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور توہین کی ضرورت ہے اب ہمیں ڈینمارک کے کارٹون کے بنانے والے کے عذاب کی ضرورت ہے یہ کارٹونی چہرے یہ بازاروں میں پھرنے والی یہ غیروں کو ٹکر لگانے والی یہ غیروں کو گھور گھور کر دیکھنے والی بس اڈے کے اندر ایک کافی ایک فلمی سیکسی پوسٹر کے سامنے شہبت آمیز والے پوسٹر کے سامنے کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے ہاتھ کے اندر اس کے پیشاب کا عضو ہوتا ہے فاطمہ نام کی عورت جاتی ہے عائشہ نام کی عورت جاتی ہے پتےجہ نام کی عورت جاتی ہے کمی نے تیری غیرت کو کیا ہو گیا تیری شرم کا کیا ہو گیا ادالم تستا ہی فسنا بھیما شیتا سچ کہا میرے آقا کہ شرم کا جنازہ نکل جائے جو چاہے کرنا فاطمہ نام کی عورت کی آبرو پر عائشہ نام پتے اور زینب نام کی عورت پر جب وہ چہرہ کھلا رکھ کر بند کر سور کر لالی لگا کر نیل پالش لگا کر فلموں میں کام کرنے والی رنڈیوں کے لباس اپنا کر ہجڑیوں کے لباس اپنا کر حرام زادیوں کے لباس اپنا کر کمر کو مٹکا مٹکا کر سینے کی نمائش کر کر پیروں کی نمائش کر کر وہ عورت جس کی پرچھائی کو دیکھنا شریعت نے حرام قرار دیا وہ عورت جسے موت کے کے بعد جس کفن کو دیکھنا محرم کو اجازت نہیں دی وہ عورت جسے قبر میں دفن کرتے وقت حکم دیا گیا کہ یا تو باپ اترے یا بیٹا اترے یا بھائی اترے وہ عورت جسے غسالن اگر غسل دے رہی ہے اور دوران غسل بال نکل جاتا ہے ناخن نکل جاتا ہے نے کتابوں کے اندر لکھا اس ناخن کا پردہ کیا جائے اس بال کا پردہ کیا جائے جس شریعت متحرہ کے اندر مری ہوئی عورت کے بال کا پردہ ہو مری ہوئی عورت کے ناخن کا پردہ ہو مری ہوئی عورت کے کفن کا پردہ ہو مری ہوئی عورت کے قبر کا پردہ ہو آج یہ عورت عائشہ اور سمیا کو نام رکھ کر سبر کی چربی ملی ہوئی نیل پالش اور سرخ پالش لگا کر کمر مٹکا کر رنڈیوں کی طرح جسم مٹکا کر اگر وہ بازاروں میں جائے وہ کھڑا ہوا کافر وہ کھڑا ہوا یہودی کتا وہ کھڑا ہوا عیسائی بلا ایک ہاتھ کے اندر پیشاب کازو رکھ کر پیشاب کر رہا ہے تیری ماں کی طرف تیری بیٹی کی طرف تیری بہن کی طرف وہ نگاہ ڈال رہا ہے کیا ہو گیا اے بے شرم کیا ہو گیا جورو کا غلام کیا ہو گیا تیری حیرت و حیا کو کیا آج کافر کے ہاتھوں عائشہ سمیہ نام کی عورت کی عصمت آبرو کا اب ضرورت ہے اس خیر امت کے لیے کسی یہودی کتے کی اب ضرورت ہے اس خیر امت کے لیے کسی ظالم کی خونخار بھیڑیے کی تو کافی نہیں مسجدوں کو مٹانے کے لیے نبی کے چہرے کو داغ داغ کرنے کے لیے عورتوں کا پردہ جنازہ کا جنازہ نکالنے کے لیے شرم حیا کو رخصت کرنے کے لیے کیا گھر گھر کے اندر وہ گھر جن کے بول کل صبح میں تحجد میں یاسین القرآن الحکیم سے شروع ہوتے تھے اور رحمان اللہ القرآن سے گھروں سے بول نکلتے تھے وہ گھر جن کی عورتیں کپڑا چھانٹا کرتی تھی صفائی کیا کرتی تھی اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی کپڑوں کے مائل کے ساتھ دل کو سیخل کیا کرتی تھی دل کو طاہر و متحر کیا کرتی تھی وہ مائیں کہاں چلی گئی جو بچوں کو ناشتہ نہیں دیا کرتی تھی اگر بچے نماز نہیں پڑھتے وہ مائیں کہاں چلی گئی اگر بچہ وضو کرتا اور دعا نہ پڑھتا تو اسے چاکلیٹ کے پیسے نہیں دیا کرتی تھی وہ مائیں کہاں چلی گئی کہ جب تک رات میں سورہ یاسین اور سورہ واقعہ نہیں پڑھتا رات کا کھانا بچوں کو نہیں ملا کرتا تھا آج ان ماؤں نے اپنے بالوں کو کٹوایا آج ان ماؤں نے اپنی شرم کو رخصت کیا اپنی حیا کو رخصت کیا اما عیسیٰ سے دامن توڑا بیوی فاطمہ سے دامن توڑا مکے سے رشتہ توڑا مدینے سے رشتہ توڑا اور یہ ہجڑا داڑھی مڑا دنیا کا کتا اور دنیا کا پجاری اور جورو کا غلام اب اپنے گھر کے اندر یہودی ایجنٹ لا کر ٹی وی لا کر بٹھا دیا ڈش اینٹینا لا کر بٹھا دیا کہ وہ عورت جس کے تعلق سے نے کتابوں کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ نکاح کے تعلق سے اگر باقیرہ عورت کو پوچھا جائے اس کا مسکرانا کافی ہے یعنی کل تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ میری ماں کی بیٹی اس کے گود میں پلے والی یہ سمیا یہ عائشہ یہ امت کی نوہار بہن یہ اپنی زبان سے شادی کی بات نہیں کیا کرتی تھی اے تو اگر آپ آج کے زمانے میں آتے آج ان کے گندے یس ایم ایس دیکھتے آج ان کی گندی چاٹنگ دیکھتے آج ان کے سیکسی ای میل چیک کرتے آج پارکوں کی سیر کرتے آج تالابوں کے مڈیر پر جاتے آج لاڈجگوں کی ہوا کھاتے خدا جانے کیا فتوا دیتے کہ کل تم نے کتابوں میں لکھا تھا کہ ایک شرمسار عورت ایک شرمسار امت کی بیٹی نکاح کی بات نہیں کہے گی اور نکاح کی بات پوچھی جائے مسکرا دے اس کا مسکرانا قبولیت کی علامت ہے اے ماں تیری شرم کے وہ چرچے تھے تیری حیا کے وہ چرچے تھے کہ زمین اور آسمان کی مخلوق تیری عفت تیری شرم اور تیری حیا کی قسم کھاتی تھی یاد ہے وہ واقعہ کہ دلی کے اندر جب سالی کا دور آیا اور بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے فکاہ بڑے بڑے محدثین بڑے بڑے نمازی بڑے بڑے متقی اور بڑے بڑے پرہزگار میدان میں آتے سلاط السطا پڑھتے ایک دن دو دن ایک ہفتہ دو ہفتہ ایک مہینہ دو مہینہ نبے دن تک تین مہینوں تک سلاط السطا کو پڑھا گیا بارش کی نماز کو پڑھا گیا بادل تھا کہ آتا اور چلا جاتا اور بارش تھا آنے کا نام نہیں لیا کرتا تھا اسی زمانے کے اندر ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ اونٹ پر اس کی ماں سوار تھی اس کو سوار کر کر وہاں سے لے جا رہا تھا لوگ لوٹ رہے تھے پوچھا کیا ماجرا ہے تو کہا کہ ہم نبا دن ہے آج جو ہے تین مہینے ختم ہو رہے ہیں اور بارش کا نام و نشان نہیں ہے کچھ نہیں کیا اس اون کے سے اس اون کے سواری سے ایک کپڑا باہر لٹک رہا تھا اس کو پکڑ کر اس نے دعا کی اور لوگ کہتے ہیں اپنے گھروں کو اپنے کارخانوں کو اپنے کھیتوں کو جانے سے پہلے بادل سیاہ آیا اور جھم جم برسات ہوئی اور اللہ کی اس رحمت بارہ سے لوگ جو ہے مانوس ہو گئے اور لوگوں نے استفادہ کیا تو لوگ گئے محدثین گئے اور لیا گئے ماجرہ کیا ہے کہا چھوڑو میرے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے لیکن جب جبر کیا گیا نہ تیرا مقام کیا تھا ماں آج تیری عزت کیا ہے آج ایک بیت الخلا کے صاف کرنے والے برش میں تیری تصویر آ گئی آج وہ شراب جس کو میرے نے ام الخبائش فرمایا اس شراب کی بوتل پر آج تیری تصویر آ گئی ماں آج تجھے ایک کتیا سے بدتر مقام پر لا کر کھڑا کر دیا گیا آج تجھے جس کو ڈانسر بنا دیا گیا آج تجھے فلموں میں اس وقت تک رول نہیں ملتا جب تک کہ تو اداکار کو اپنے جسم سے خوش نہ کرے اور جب تک کے ڈائریکٹر کا تو اس طرح گرم نہ کرے میری ماں لوٹ جا مکے کی طرف میری ماں تو لوٹ جا مدینہ طیبہ کی طرف میری ماں تو لوٹ جا حضرت خدیجہ کے دامن کی طرف میری ماں تو لوٹ جا حضرت فاطمہ کے جنت کے سائے کی طرف تجھے کتے اچک کر لے گئے تجھے کافر اچک کر لے گئے تجھے تیرا غلام جورو کا غلام یہ داڑھی مڈا دنیا کا کتا نہ تجھے اس دنیا میں رہنے دے گا نہ تجھے قبر میں رہنے دے گا نہ تجھے آخرت میں رہنے دے گا اس بچے سے پوچھا گیا تو اس بچے نے یہ کہا کہ یہ میری ماں تھی اور اس ماں کی چادر سے نکل کر سواری کی بیٹھنے کی جگہ سے نکل کر باہر آئی ہوئی تھی میں نے اللہ سے کچھ نہیں کہا اے اللہ اگر یہ ماں کا مرتبہ تیرے پاس کچھ ہے اے اللہ اس ماں کی عزت عصمت عفت اور پاک دامنی کا خیال تیرے پاس کچھ ہے میں اس کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں کہتے ہیں ہاتھ چھوٹنے نہیں پایا اللہ تبارک تعالیٰ نے بارش جو ہے رحمت کی بارش کو برسا دیا یہ ماں وہ تھی کہ جس کے ایک جو ہے دوپٹے کے سائے سے اللہ کی رحمت کو مانگا جاتا تھا آج کیا ہو گیا ہے ان ماؤں کی گود کے اندر داڑھی مڑے پلپ رہے ہیں اور گلی کوچوں کے اندر انگریز اسلام کا قتل عام کر رہے ہیں حیا کا جنازہ نکال رہے ہیں شرم کا جنازہ نکال رہے ہیں میری ماں آج میں ہاتھ توڑ کر میں دس بستا میں اپنے عواموں کو تیری قدموں میں رکھ کر تجھے ماں سمجھ کر ایک درخواست کرتا ہوں ماں انگریز بہت پیدا ہو گئے برطانیہ والے بہت پیدا ہو گئے نہ ایک ٹیپو سلطان کو دے دے اما جان ایک حسین احمد مدنی کو دے دے اما جان ایک شیخ الہند کو دے دے اما جان ایک رشید احمد گنگوہی کو دے دے اما جان ایک اشرف علی تھانوی کو دے دے ہمیں کافر کھا رہا ہے ہمیں یہودی کھا رہا ہے زمین ہماری دشمن ہو چکی ہے آسمان ہمارا دشمن ہو چکا ہے ہر طرف سے ہمیں ستایا جا رہا ہے ماں تیرا آخری سہارا ہے کہ ایک تو حسین کو دے دے اللہ تو ایک ماس کو پیدا کر دے اللہ تو ایک واپس کو پیدا کر دے یہ انگریز گلی کوچوں کے اندر ابو جہل کو پیدا کر رہا ہے ابو لہب کو پیدا کر رہا ہے ادبا کو پیدا کر رہا ہے شیبا کو پیدا کر رہا ہے ہمارے ایمان ہمارے اسلام ہمارے اخلاق ہمارے کیریکٹر ہماری تہذیب ہمارے تمدن ہمارے کلچر ہمارے تشخص کو ہر طرف سے حملہ کیا جا رہا ہے میری اماں ہر طرف ناگ ہی ناگ ہیں ہر طرف سانپ ہی سانپ ہے اللہ ایک پیپو کو بھیج دے ایک ماس کو بھیج دے ایک معوس کو بھیج دے اللہ تر سدھرتی ہے عالم سدھر جاتا ہے اللہ تیرا قدم بگڑتا ہے عالم بہت جاتا ہے اللہ تاریخ شاہد ہے ابراہیم کی بیوی ایمان لے کر آئی اللہ نے قوم ابراہیم سے جو ہے عذاب کو ہٹا لیا نوح کی لوٹ علیہ السلام کی بیوی ایمان سے ہٹ گئی اللہ نے اس بستی کو تباہ کر دیا اللہ نے اس بستی کو تاراج کر دیا جن پیغمبروں کی بیویاں صاحب ایمان بنی اللہ نے ان کو عذاب سے بچا لیا جن پیغمبروں کی بیویاں ایمان سے ہٹ گئی اللہ نے ان کو غارت کر دیا اما اب اصلاح معاشرہ کے جلسے سے کچھ ہو نہیں سکتا اب خان اور مدارس اور مکاتب جتنا کام کرنا چاہیے ان کا پاور کم ہو چکا ہے ان کا وولٹیج کم ہو چکا ہے حرام کے بکرے حرام کے صدقے حرام کا مال ہمارے جسموں میں داخل ہو کر حقانیت کے پاور کو حقانیت کے وولٹیج کو کہ جس عمر کے نام سے شیطان پیشاب کر لیا کرتا تھا اما آج اس عمر نام کے فرق پر یہودی پیڑا اور مشرق اور بت پرست ڈنڈے برسا رہا ہے اما یہ گوانتا نامو بھائی کی جیل سے لے کر جموں کی جیل کے اندر بہار کی جیل کے اندر یہ سسک رہے ہیں یہ تڑپ رہے ہیں یہ بلک رہے ہیں ایک سہارا تو دے دے اما سر پر آنچل ڈال لے تو نماز کی طرف آ جا تو روزے کی طرف آ جا تو مکہ مکرمہ کی طرف آ جا کیا تیری غیرت کو ہو گیا تیری ہو نہار نوجوان بیٹی اور معصوم سات آٹھ سال کی یہ کلی بیٹھتی ہے اور فلم کے اندر سین آتا ہے کپڑے اتارنے کا عزت لوٹنے کا اور حاملہ ہونے کا حیض کو روکنے کا حمل کو روکنے کے ٹیبلٹ کا تو بیٹھ کر دیکھ رہی ہے اما اگر تیرے آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوگا میرے اللہ کی قسم یہ امت جس امت کو امت وسط کہا گیا یہ امت جس امت کو امت خیر کہا گیا یہ امت جس کو خیر امت کہا گیا یہ امت جو شہدا جو بنے گی قیامت کے دن پیغمبروں کے حق میں گواہ اما اگر یہ صورت حال رہے گی اگر یہ امت کی کیفیت رہے گی تو پھر ہماری تباہی مقدر ہے ہماری بربادی مقدر ہے تیرے نیک ہونے سے تیری اولاد کے اندر نیکی آئے گی اور تیرے قدم بربادی کی طرف جانے سے تیری نسلیں تباہ ہو جائیں گی اور تیری نسلیں برباد ہو جائیں گی سرور کون آخائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کیا کرتے تھے صحابہ کرام فرماتے ہیں کوثر و تسمیم کے موتی آپ کی زبان رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلا کرتے تھے اور جب بات ختم کرتے صحابہ کرام محسوس کرتے کسی نے آپ سے سخت گرمی کے موسم میں پیتے ہوئے پانی کے پیالے کو چھین لیا ہو صدیق بھی بولتا تھا فاروق بھی بولتا تھا اہل عرب بھی بولتے تھے مکے والے بھی بولا کرتے تھے حجاز والے بھی بولا کرتے تھے لیکن میری آقا کی زبان میں وہ مٹھاس تھی میری آقا کی زبان میں وہ تاثیر تھی کلام پاک کا انتیسواں پارہ اور سورج جن اٹھا کر دیکھ لو کل اویا اریا اللہ حسم آنا پر من الجن ککالو انا سمینا قرآن آنند اجبا ہم نے جنوں کی ایک جماعت نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے اندر اللہ کے کلام پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے تو آ کر جب انہوں نے سنا اجگا یہ کہ جب سنا فوراً ہم ایمان لے کر آئے جن جیسی مخلوق نبی کے زبان سے کلام پاک کو سن کر وہ مومن ہو گئی اما حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تو ہم بھی ہیں شعر و شاعری ہم بھی کرتے ہیں کلام پر ہم بھی قادر ہیں ہم اپنے آپ کو اہل عرب کہتے ہیں اور دوسروں کو اجم یعنی گنگا کہتے ہیں لیکن آپ کی زبان رسالت وسلم میں نے تاثیر یہ جنت کی شیرنی اور یہ جنت کے بہتی نہروں کی روانگی یہ کیسے آ گئی آخا یہ نہیں فرمایا میری تعلیم کا اثر ہے یہ میرا موجودہ ہے یہ میری کرامت ہے کان کھول کر سن لو جو روح کے غلام ہو داڑھی مڑو حرام کی پوجا کرنے والوں دولت کے پجاری اب سدھر جاؤ سدھر جاؤ میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اگر نہیں سدھرو گے دیکھو آسمان کی طرف اللہ کا عذاب تمہیں تباہ اور برباد کرنے کے لیے منتظر ہے ایک وقت وہ تھا حکومتوں پر تم قابض تھے ایک وقت وہ تھا پہاڑ تمہاری بات سنا کرتا تھا کیا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک پہاڑ پر گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیبت سے پہاڑ کاپنے لگا اللہ کے حبیب جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر مبارک کے پنجے مبارک سے پہاڑ کو مارا اور مار کر فرمایا اے پہاڑ تو خاموش رہ جا کیا تو نہیں جانتا کہ میرے ساتھ عثمان ہے اور عثمان کون ہے جننا وہ رفیق ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا اور میرا رفیق جنت کے اندر حضرت عثمان ابن عفان ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی سے نبی کے حوالے سے عثمان کے نام سے پہاڑ کا کانپنا رک گیا پہاڑ کا زلزلہ رک گیا پہاڑ کا وجود قابو میں آ گیا یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو کہا کرتے تھے ایک مرتبہ وادی میں آ کر کہ اسی وادی کے اندر میرا باپ خطاب مجھے جوتیاں مارا کرتا تھا مجھے لاٹیاں مارا کرتا تھا اور مجھے گھر سے نکالا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اے عمر تجھے اب تک بکریاں چرانا نہیں آیا اور تجھے بکریاں چرانا نہیں آتا ٹھیک سے چرواہا نہیں بن سکا آج یہی عمر کئی سو مربع میل کا آج جو ہے اس علاقے کا یہ امیر المؤمنین بنا ہوا ہے اور یہ عمر آج کہتا ہے جب ایک جنگ کے موقع پر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کسی اور سنگھ جا رہے تھے وہ کمانڈر ان چیف تھے یہی عمر فاروق جو کل بکریا نہ چروا کر صحیح چرواہے کا لقب نہ مل کر باپ کے ہاتھ پٹو پٹا کرتے تھے کیا یہ عمر آج یہ نہیں کہا یا ساریہ الجمل یا ساریہ الجمل اے ساریہ رضی اللہ تعالیٰ پہاڑ کی طرف آ جاؤ پہاڑ کی طرف آؤ کیا عثمان کی وجہ سے پہاڑ کا وجود جو ہے سکون میں نہیں آ گیا سکوت میں نہیں آ گیا کیا حضرت عمر کے کہنے سے ہواؤں نے ساریہ تک ہوا کا پیغام لے کر نہیں گیا کیا تم واقف تاکی کی بات کرتے ہو کیا تم موبائل کی بات کرتے ہو کیا تم انٹرنیٹ سروس کی بات کرتے ہو اگر بجلی چلی جائے تمہارے موبائل کا نیٹ ورک چلا جائے تمہارے موبائل کی بیٹری چلی جائے تمہارے موبائل کی کرنسی چلی جائے تمہارا موبائل جام ہو جائے گا ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام نہیں جائے گا حضرت عمر نے جو انٹرنیٹ استعمال کیا حضرت عمر نے جو ہوا کا پیغام استعمال کیا نہ بیٹری چارجنگ کی ضرورت تھی نہ کرنسی کی ضرورت تھی نہ کی ضرورت تھی میرے محبوب کے جوتوں سے نسبت ہو چکی تھی عمر کے دریائے نیل آ چکی تھی عمر کے تابے دریائے فراق آ چکی تھی عمر کی بات اب ہوا ماننے کے لیے تیار تھی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ جب جا رہے تھے سمندر میں اور ایرانیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جب کشتی سے جو ہے پیالہ گر گیا تو کیا سمندر کو خطاب کرتے ہوئے نہیں کہا کہ محمد کے غلاموں کے پیالہ رکھنے کی تجھ میں ہمت کہاں سے پیدا ہو گئی اور میں جرت کہاں سے پیدا ہو گئی کیا دنیا نے نہیں دیکھا کہ سمندر نے پیالہ ڈال کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کمانڈر ان چیف کے قدموں کے اندر ڈال دیا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ خاموش ہو گئی کیا آپ نے نہیں دیکھا پہاڑ نے بات مان لیا کیا آپ نے نہیں دیکھا ہوا نے بات مان لیا یہ امت یہ امت جب تک نبی سے جڑی رہی نبی نبی کے قدموں سے وابستہ رہی اس امت کے سامنے مال کی کوئی وقت نہیں تھی عورت کی کوئی وقت نہیں تھی دولت کی کوئی وقت نہیں تھی کاروبار کی کوئی وقت نہیں تھی دنیا کی کوئی وقت نہیں تھی یہ امت مرنے کے لیے پیدا ہوئی تھی یہ امت الا کلیمت اللہ کے لیے پیدا ہوئی تھی یہ امت جو امتل فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون کے لیے پیدا ہوئی تھی یہ امت ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اپنا سودا کر کر اپنا ایمان اپنا جسم دے کر اپنی جان دے کر یہ جینے کے لیے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کے لیے کھڑی ہوئی کیا قیصر نہیں کام گیا کیا روم نہیں کام گیا کیا ان صحابہ کے جسموں کے اوپر چیتڑے تھے اور آیت نازل نہیں ہوئی علی فلام نیم اولی وتی روم علی فلام نیم اولی وتی روم آج کا امریکہ سو مرتبہ صحیح سو ٹیکنالوجی کے ساتھ آ جائے ڈرون تیاروں کے ساتھ آ جائے ہائی ٹیک کمپیوٹروں کے ساتھ آ جائے لیکن اس وقت کیسر کی جو طاقت تھی اس وقت اسرا کی جو طاقت تھی اس وقت روم کی جو طاقت تھی آج کے ہزاروں امریکہ ہزاروں بزدل برطانیہ جو آج تک جس کی لاشیں افغانستان سے نکل رہی ہیں اور جس کے تابوت نکل رہے ہیں جن کے معذور فوجی نکل رہے ہیں اور آج وہ افغانستان سے واپس جانے کی بات کر رہا ہے ایک نہتے ملک پر حملہ کرنے کے لیے ستائیس ملکوں سے بھیک مانگتا ہے ہے اس سے کروڑ درجے طاقتور اس زمانے کا روم تھا لیکن ہمارے پاس عمارت نہیں تھی لال قلعہ نہیں تھا تاج محل نہیں تھا ہمارے پاس حکومتیں نہیں تھی ہمارے پاس سلطنت نہیں تھی ہمارے پاس ایک وقت کے کھانے کے بعد ایک وقت کا کھانا نہیں تھا ہمارے پاس پیٹ میں باندھنے کے لیے پتھر تھے ہمارے پاس راستوں میں چلنے کے لیے پلے اوور نہیں یہ کانٹے تھے ہمارے پاس ان کالوں سے رس بھرے گانے بھیڑوں چماروں مشرقوں اور زانیوں کے سننے کے بجائے ہمارے پاس تانے تھے شاعر ساحر کاہن اور مجنون ہمیں کہا جاتا رہا ایسے زمانے کے اندر جب کچھ نہیں تھا نبی کے جوتوں کی خواب تھی جب کچھ نہیں تھا نبی کے نور نظر کے ہم منظور نظر تھے جب کچھ نہیں تھا جب نبی کے جگر کے قریب تھے جب کچھ نہیں تھا جب نبی کا لہو اور نبی کے لہو کی عظمت ہمارے لہو کے اندر ملی ہوئی تھی اور جب ہمارا جینا اور ہمارا مرنا نبی کی عزمت نبی کی عصمت نبی کی عفت اور آل نبی کی عفت اور پاک دامنی کے لیے تھا تو اس وقت ہمارے سامنے آیت نازل ہوئی علیم میم وتی ال روم اے مسلمان چیتڑے پہننے والے اے شیر بھی تالیف کے اندر پتے جمانے والے اے مکہ مکرمہ سے بے سہارا نکالے جانے والے اے قبے تبوک کے اندر دو دو پتھر اور ایک ایک پتھر باندھنے والے اے وہ مائیں کہ جن کے گھروں کے اندر نوے دن تین تین مہینے چولہا نہیں جلا کرتا تھا اور مدینے طیبہ کی پھینکی ہوئی کھجور کے بیجوں کو پانی میں ڈال کر جس کا جوس پی لیا جاتا تھا جن کی تلواروں کے اندر پیون لگے ہوئے تھے اس وقت رب کائنات نے کیا نہیں بتایا کہ علی اسلام بولی بتی روم کہ امریکہ برباد ہوگا برطانیہ برباد ہوگا اور اسلام دشمن مسلمان دشمن افغانستان کے دشمن فلسطین کے دشمن کشمیر کے دشمن مساجد کے دشمن انامے کے دشمن اور داڑھی کے دشمن اور پردے کے دشمن تباہ ہوں گے برباد ہوں گے کیا نہیں اللہ کا وعدہ پورا ہوا کیا اللہ کی طرف سے مدد نہیں آئی کیا آج بدر کے سرزمین کے اندر وہ پہاڑ موم کی طرح ریت کی طرح بنا ہوا ہے کہ جس پر آسمان سے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے آئے تھے اور مسلمان تلوار اٹھاتا اور تلوار سامنے جانے سے پہلے اس کا سرتن سے جدا ہو جاتا تھا میرا اللہ کیا آج وہ وقت نہیں لا سکتا میرا اللہ کیا بدر کی کامیابی نہیں لا سکتا میرا اللہ کیا آج علی گرامین غلیبتی روم کا آئینہ پیش نہیں کر سکتا اے اللہ تو قادر مطلق ہے تو تو لیج لیج اللیل اللیل فی فی النہار النہار و و و الحی من المیتی تخرج المیت من الحی میرے اللہ آج تو جب مردے سے زندہ نکال سکتا ہے اور زندہ سے مردہ نکال سکتا ہے رات کی تاریکی سے دن کا اجالا نکال سکتا ہے اور دن کے اجالے کو ڈھا کر تو رات کی تاریکی لا سکتا ہے میرا اللہ اس اتنے بڑے سورج کی روشنی کو چھین کر تو سورج گرہن دے سکتا ہے میرا اللہ اتنے بڑے چمکتے چاند کے گولی کی چاندنی کو چھین کر تو اسے بے نور کر سکتا ہے میرا اللہ ان کروڑوں ستاروں کو بے نور کر سکتا ہے ادھر سماؤن شفت ادھر سماؤن فطر وعید القوا کی منتصرت وعید البہار بہار و سجرت وعید القبور قبور و شرت میرا اللہ کچھ سمندر کے اندر آگ لگوا سکتا ہے تو کیا مسلمانوں کے کامیابی کے دن نہیں لا سکتا میرا اللہ قادر مطلق ہے اے نوجوان مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اٹھ اللہ کے لیے اٹھ یا یو فی اللہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ زمین تم پر بھاری ہو جاتی ہے کیا یہ دکان تمہیں روزی دیں گے یہ مال تمہیں بچائے گا یہ دولت تمہیں بچائے گا کیا کر دیا تم نے عورتوں کو کیا کر دیا تم نے امت کی بیٹیوں کو کیا کر دیا تم نے امت کے نو کے ساتھ سلوک ارے بس کر میرے بھائی بس کر اپنے قدم کو روک قدم اٹھا بدر کی طرف قدم اٹھا ہنین کی طرف قدم اٹھا مکے کی طرف قدم اٹھا مدین طیبہ کی طرف قدم اٹھا میرے اللہ کے قرآن کی طرف نسر میرا اللہ کہتا ہے اللہ کی طرف سے مدد آنے والی ہے اللہ کی طرف سے کامیابی آنے والی ہے پوچھا گیا سرور کون جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے زبان میں جو شیرنی ہے جنت کے نہروں کی روانی ہے کوثر و تسمیم کا مزہ ہے کوثر کی اس کے اندر آپ یاری ہے اور لذت ہے بولتے تو ہم بھی ہیں آپ نے یہ نہیں کہا میں کسی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہوں یہ موجزہ ہے یہ کرامت ہے میری ماں اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں آج اپنی بے پردگی کو زندگی کا آخری بے پردگی کا دن بنا لے میری ماں دنیا کی پوجا چھوڑ دے تیرا زیور تیرا مال اور تیرے کپڑے لتے میں نہیں ہے بلکہ تیرا زیور شرم ہے اور تیری مال و دولت حیا ہے میری ماں جب تو حیا کی چادر کو اوڑھ لے گی اور تیرے اندر دین پیدا ہو جائے گا تیرے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا امام الانبیاء سید الانس سید الجن سید الاولین سید الاخرین اور شافی محشر ساقی عالم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں آج میری زبان کے اندر جو مٹھاس ہے آج میری زبان کے اندر جو تقوی کے بول ہیں آج میری زبان کے اندر جو جنت کے نہروں کی روانی ہے آج میری زبان کے اندر جو حوض کوثر کی چاشنی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ بچپنے میں میں نے حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ کا دودھ پیا تھا ان کے دودھ کے قطروں کی یہ برکت ہے کہاں چلی گئی میری ماں وہ تخبے والی بات جب دودھ پلاتی تھی تو دودھ کے قطروں سے تیرا تقوی منتقل ہوتا تھا جب سینے سے لگاتی تھی جب کوٹ میں پرورش کرتی تھی جب مسلح پر بٹھاتی تھی جب تو چوما لیتی تھی شفقت بھرا اور ماں کی مانگتا بھرا تو اس کے اندر تخوہ آ جاتا تھا اس کے اندر پرہزگاری آ جاتی تھی میری ماں کوئی کام نہیں آئے گا نہ شوہر نہ باپ نہ دادا نہ اولاد دیکھ اگر تیرا جنازہ نکلے یا تیری گلی میں کسی خاتون کا جنازہ نکلے اور اس خاتون کا جو مرد ہو شوہر ہو وہ کا ایک نمبر کا غلام ہو وہ داڑھی مڈا ہو وہ دولت کا پجاری ہو وہ مال کا پجاری ہو وہ کارخانے کا پجاری ہو میری اماں اس سے ریکویسٹ کرنا اس سے درخواست کرنا یہ عورت میری طرح ایک عورت ہے یہ نازک ہے یہ کمزور دل ہے اور یہ اندھیرے میں کبھی نہیں رہی ہے آج اس کو قبر کے اندر اندھیری مٹی کے اندر دابا جا رہا ہے آج اس کے منہا خلق کے ڈھیلے دیے جا رہے ہیں کوئی ایمرجنسی لائٹ نہیں ہے کوئی بجلی اور جنریٹر کا کلیکشن نہیں ہے اور کوئی وہاں پر واقع ٹاقی اور موبائل فون نہیں ہے اور ٹی وی کا سیٹ نہیں ہے میری اماں تیرے خاندان کے کسی فرد کو جس کی بیوی کا جنازہ نکلے کہنا کہ زیادہ دیر نہیں جب تک من کر نکیر آ کر من رب کا وما کا ومن یہ تین سوالوں کے جواب دینے تک اس مرد سے کہو جوڑو کے غلام سے کہ بیوی کے پہلو میں اگر صحیح معنوں میں جوڑو کا غلام ہو صحیح معنوں میں بیوی کا چاہنے والا ہو تین سوالوں کے جواب تک قبر کے اندر دفن ہو کر بتائے کتنے آج عاشق معشوق کے لیے اور کتنے آج مجنون لیلا کے لیے اور کتنے فرحات شیرین کے لیے قبر میں دفن ہوئے میری ماں کیوں تو دھوکے میں آتی ہے یوم یقین ہی ہی میری یہ تیرا شوہر یہ یہ بیٹا اور بھائی یہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا تیری نماز تیرا پردہ تیرا تخوا تیری شرم تیری حیا آج محفل نکاحوں کو دیکھ کر کیا یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ محفل نکاح مسلمانوں کے ہیں یا چماروں کے مشرقوں کے یا بت پرستوں کے کیا وہاں تو عائشہ نہیں رکھتی کیا تیرا نام زینب سے اور رقیہ سے بدل کر رادھا ہو جاتا ہے کیا تیرا دھرم بدل جاتا ہے میری ماں اگر اس حالت کے اندر جب سور کی ملی ہوئی چربی ہوٹوں میں لگا کر اگر تو گرم روٹی کھاتی ہے اور گرم بریانی کھاتی ہے اور اس چربی کی اور وہ لالی سے چربی پگھل کر اس جو ہے بریانی کے اندر اور اس پورنے کے اندر مل کر تیرے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو کیا یہ یہودی تیرے پیٹ کے اندر سور کی چربی پہنچانے میں کامیاب نہیں ہے اگر اس حالت کے اندر موت تیری آ جائے پیٹ کے اندر سور کی چربی ہو جسم کے اندر رنڈیوں کا لباس ہو اور تیری موت اس حالت کے اندر آ جائے کہ گلی کے جسم کو زنا کے تیر سے لہو نہان کر چکے ہو کون تجھ کو ماں بنا کر دیکھتا ہے کون تجھے بیٹی بنا کر دیکھتا ہے دھوتا ہے ہر کوئی تیری آبرو لوٹنا چاہتا ہے ہر تجھے ہر کوئی تجھے اپنے خواب کے اندر بسانا چاہتا ہے تجھے ہرل ٹہرانا چاہتا ہے بات کڑوی لگے تو لگے میری ماں لیکن اس جو ہے تیر بھرے جو شیطانوں کے تیر اور زنا کے تیر ہیں خدا نہ کرے موت آ جائے اللہ کے لیے بتا کیا یہ شوہر تجھے ساتھ دے گا یا وہ عاشق یا وہ زانی کتا جو آنکھوں سے نگاہوں کے تیر برسا رہا تھا وہ گڈا جو زنا کے لائق نہیں جو اپنی بیوی کے لائق نہیں جو گھر کے اندر بوجھ بنا ہوا ہے جو پچکشی داڑھی رکھا ہوا ہے جو ہیرو کا شکل اپنا ہوئے ہے اور گلی کے اندر کتوں کی طرح رال ٹپکا کر آنے جانے والی عورتوں پر رال ٹپکاتا ہے میری اما کیا یہ بڈا خسر تیرے کام آئے گا یہ دیور تیرے کام آئے گا یہ باپ تیرے کام آئے گا نہ میری اماں نہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کیا کوئی کسی کے کام آئے گا سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقسیم کے بعد کیا تو نے نہیں سنا کہ ایک صحابی غم زدہ ہو کر قبر سے کہنے لگے اے قبر تو کیا تو نہیں جانتی کہ آج ہم کون سی چیز کو تیرے سپرد کر رہے ہیں نبی کے جگر گوشے کو نبی کے دل کے ٹکڑے کو نبی کے نور نظر کو نبی کے لخت جگر کو قبر نے آواز دی تم صحابی ہو کر یہ بات کہتے ہو ہم آنے والوں کے حسب نصب کو دیکھا نہیں کرتے آنے والوں کے خاندان پاندان کو دیکھا نہیں کرتے آنے والوں کے اعمال کو دیکھا کرتے ہیں مسلمانوں کیا لے کر جا رہے ہو قبر میں اور کس نے بلڈنگیں لے کر زمینیں لے کر دولتیں لے کر حکومت میں حصے لے کر سیاست کے عہدے لے کر اور کمیٹیوں کے مقامات لے کر اوقاف کی پراپرٹی لے کر مدارس اور مساجد کی زمین کو ہڑپا کر کیا ان کے گھروں سے ان کے جنازے نہیں نکلے کیا ان کی موتائیں نہیں نکلی کیا بے سرو سامانی کے ساتھ دنیا سے رخصت نہیں ملے تم کیا لوگے زمین کیا لوگے کارخانہ کیا لوگے اوقاف کی پراپرٹی تم کیا لوگے مسجد کا دکان تم کیا لوگے قبرستان کی جگہ سکندر جس نے زمین کے بہت بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا اور <clears throat> کئی سال تک وہ بغیر کسی شرکت غیر کے حکومت کیا کرتا تھا آلم پر کرناٹک اسٹیٹ پر نہیں جھارکھنڈ پر نہیں مہاراشٹرا پر نہیں اتر پردیش پر نہیں دلی پر نہیں راجدھانی پر نہیں آلم پر اس کی حکومت تھی ایک مرتبہ ایران کے صحراؤں سے ریگستانوں سے گزر رہا تھا اور سخت پیاس لگی تو پھر پانی مانگا جو سات زمین کا بغیر تاج کے بادشاہ تھا آج ایک بوم کے لیے ترس رہا ہے فوجیوں کو دوڑایا دور دراز تک کہیں پانی کا نام و نشان نہیں جو جاتا چلا جاتا جو جاتا چلا جاتا واپس آنے کا نام نہیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اسی ریگستان کے اندر بھرنے لگا تو اپنے فوجی سے کہا میری موت کے بعد میرے ہاتھوں کو میرے کفن کے باہر رکھ دینا فوجی نے پوچھا اور اس کے قریبی وزیر نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے تو اس سکندر نے کہا کہ دنیا سے خالی دنیا میں خالی ہاتھ آیا اور دنیا سے میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں مسلمانوں ہماری ماں کے پیٹ میں اللہ نے ہماری موت کو لکھ دیا ہماری روزی کو لکھ دیا ہماری روٹی کو لکھ دیا ہمارے کپڑوں کو لکھ دیا ہمارے سانسوں کو لکھ دیا پوری دنیا کی طاقت مل کر ایک دانہ چھین نہیں سکتی زندگی کا ایک لمحہ ہمیں نہیں دیکھ سکتی ہم نے حیدرآباد کے اندر ایک واقعہ دیکھا کہ میاں بیوی ہیں اور ان کی شادی ہو چکی ہے برطانیہ سے دلہا آیا ہوا ہے اور دلہن ہائی فائی فیملی کی ہے رائل فیملی کی ہے کاروائی مکمل ہو گئی اور شامیانہ لگا ہوا ہے کھانا پکا ہوا ہے پلیٹیں تقسیم کی جا رہی ہیں پانی گرم کیا جا رہا ہے میرا اللہ پھر عجیب شان ہے کہ شادی کی شادمانی کی محفل کو یہ کیا اللہ کی قسم اگر میں قوم ثبوت کا واقعہ پیش کروں میں قوم آگ کا واقعہ پیش کروں اور میں قوم لطف کا واقعہ پیش کروں میں ابو لہب ادبا اور شیوا کا واقعہ پیش کرو الاولین یہ تو گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات ہیں پچھلا مقرر بھی یہی بولا تھا گزشتہ سال وہ قبان بھی یہی بولا تھا وہ لطیفہ بولنے والا بھی یہی بولا تھا آؤ آؤ میں تمہارے گھروں کے اندر قوم لوک کا حشر منع بتاؤں آؤ قوم شعیب کا عذاب نہ بتاؤں قوم لو کا عذاب نہ بتاؤں تو میں بھی جو ہے بس میں قاسمی کا فرزن نہیں میں بھی قاسم نانوتوی کا اولاد نہیں میں بھی دارلوم دیوبند کا غلام نہیں آ میں بتاتا ہوں اس دنیا کے اندر کیسے عذاب کی زندگی تم گزار رہے ہو کیا کڈنی کے اندر کنکرا آنا قوم لوٹ کے عذاب کی مثال نہیں ہے کیا بیماریوں کا آنا قوم نو کے عذاب کی مثال نہیں ہے کیا ناپتول کے اندر کمی ہو کر حضرت شیب علیہ السلام پر جو عذاب آیا آج ہمارے گھروں کے اندر جو بیماریوں کا بسیرا ہے دواؤں کا کا آپریشنوں بسیرا ہے کیا ہر کوئی آج دواؤں کا محتاج نہیں ٹانکوں کا محتاج نہیں کسی کو کولیسٹرال ہے کسی کو بی پی ہے کسی کو برین ٹیومر ہے کسی کو شوگر ہے کسی کو ہارٹ اٹیک ہے یہ وہ شادی کی محفل دلہا گیا اپنی دلہن کے پاس ہزاروں لاکھوں ارمانے دل میں دفن کر کر اپنے ارمان مسلمانوں کی تکمیل کے لیے میرے اللہ کی قسم چالیس دن بھی نہیں گزرے وہ پنڈال جو شادیانی کے لیے شادمانی کے لیے قائم کیا گیا تھا وہ چاول جو ولیمے کے لیے بنایا گیا تھا وہ پانی جو ان جو برتنوں کو دھونے کے لیے کھولایا جا رہا تھا اب یہ پانی مردے کے غسل کے لیے کے پتے اس میں ڈالے جا رہے تھے اب یہ کھانا موتا کے گھر کے آئے ہوئے مہمانوں کا کھانا بن گیا اس لیے کہ جب وہ اپنی بیوی کے قریب گیا دل میں ایک درد اٹھا اور دل میں ایک قسم کا ولولا آیا اور سینے میں جلن ہوا اور درد ہوا اور ہارٹ اٹیک آ کر وہیں پر وہ ڈھیر ہو گیا کیا نہیں دیکھ رہے ہو مسلمانوں کیا نہیں دیکھ رہے ہو کیا پا لیا تم نے مال کو پا کر فارون نے کیا پا لیا شداد نے کیا پا لیا جو تم پالو گے سکندر وہ دنیا میں خالی ہاتھ آیا خالی ہاتھ گیا اتنا مال رکھ کر اتنی دولت رکھ کر نہ بھاگو دولت مقدر ہے مال مقدر ہے کیا تم نہیں دیکھتے ایک بچہ ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے اور آخری وقت ہے الگ سوکھ رہا ہے اما جان کے اشارہ کرتا ہے امی جان امی جان مجھے چمچ کے اندر دودھ پلا دیجیے اما آنکھوں سے آنسو دباتے ہوئے قریب آتی ہے اور چمچ کے اندر دودھ لے کر بیٹے کے قریب جاتی ہے اللہ فرماتے ہیں ملک الموت کو اللہ فرماتے ہیں ملک الموت کو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ٹی وی کے ناٹک کے سامنے زانی کتوں کے سامنے ہجڑوں کے سامنے اور حیض و نفاس کی گندگی رکھنے والی عورت کے بغل میں رہنے والے آج کام کھول کر سنو آج سننے کا موقع ہے کل تمہیں کوئی نہیں سنائے گا کل تمہیں پوچھے گا المبیا کم نبیر کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تو کل تم کہو گے جرو کے غلاموں کل تم کہو گے دولت کے پجاریوں کل تم کہو گے فلموں اور زان فلموں میں کام کرنے والے زانیوں کے عاشقوں پیڑوں کے عاشقوں آلو بلا خجانا نظیر ہاں ایک ملا آیا تھا چیخ چیخ کر ہمیں گالیاں دے رہا تھا کتے سور کی تمثیل بیان کر رہا تھا فقزبنا وخلنا ما نزل اللہ من شیء ہم نے چٹلا دیا ہم نے کہا اللہ نے اس قسم کے کوئی بات نازل نہیں کی ہے عرب کے اندر لوگ داڑھی مڈاتے ہیں فلا جو ہے زنا کرتا ہے فلا ٹی وی دیکھتا ہے تمہارے لیے فلا دلیل ہے یا نبی نے یہ کہا کہ ترک تو فی کم امرئی لن تزلو ما تم نہیں ماں کتاب اللہ سنتی کیا نبی نے تمہیں فلموں میں کام کرنے والے جانیوں ہجڑوں اور کتا اور سور کھا کر ہر رات ایک رنڈی سے جس طرح گرم کرنے والوں کو نمونہ بنایا تم تمہارے لیے نمونہ یہ صدیق کا نمونہ کہاں گیا فاروق کا نمونہ کہاں گیا پاک رحمت اللہ علیہ کے دامن کو تھامنے کی بات جو کرتے ہو ان کے دامن کی لاش کہاں گئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے عشق ڈھڈورے پیٹتے ہو ان کے عشق کی لاش کہاں گئی اللہ کے لیے بتاؤ مسلمانوں کیا حالت ہو گئی اور کتنا رسوا کرو گے کیا یہ خیر امت کا ترجمہ ہے کیا یہ امت وسط کا ترجمہ ہے کیا یہ امت زمینوں کو آسمانوں کو بادلوں کو سمندر پر آگ پر افریقہ کے جنگلوں کے اندر جب گئی اپنا لوہا نہیں منوائی آج یہ کافر سے اپنی بات نہیں منوا رہی ہے پولیس دشمن سماج دشمن سوسائٹی دشمن ہمارے بڑے میٹرو شہروں کی حالت تو یہ ہے کہ غیر مسلمان کو دکان مکان دینے کے لیے تیار نہیں غیر مسلمان کو کے ساتھ پارٹنرشپ کے اندر بزنس کرنے کے لیے تیار نہیں کہاں سمندروں پر بات چلنا کہاں ہواؤں پر حکم چلنا کہاں پہاڑوں کا بات ماننا کہاں زمین و آسمان کا ہمارے تابع ہونا کہاں سیدنا عمر فاروق کا یا ساری آل جبل کہنا کہاں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم و تلے کا آنا اب افشا کے رہنے والے کالے کلوٹے غلام کا جنت کے اندر نبی کے اونٹنی کی نکیل پکڑ کر اونٹنی سے آگے چلنا اور آج کیا مقام ہے مسلمانوں کیا بگاڑا ہم نے کیا بگاڑا ہم نے اس ملک کو ہم نے کیا نہیں دیا اگر شیخ الہند کی ریشمی رومالی تحریک نہ ہوتی یہ ملک آزاد ہوتا میرا مدنی اگر مالٹا کی جیل میں نہ جاتا یہ ملک آزاد ہوتا قاسم نانوتوی انار کے درخت کو کے نیچے قال اللہ قال رسول کا در سے آزادی نہ دیتا یہ ملک آزاد ہوتا تم غیروں کے چرن چل رہے ہو غیروں کے بول بول رہے ہو عیسائی کانوٹوں کے اندر اپنی نسلوں کو ڈال کر تباہ برباد کر کر آج کہتے ہو ففٹین اگست کو پندرہ اگست کو چھبیس جنوری یوم جمہوریہ کو نیتا جی سبھاش چندر بوس جواہر لال نہرو میرے رب کی عزت اور جلالت کی قسم میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم گاندھی جی کو اگر در سے آزادی دی ہے جواہر لال نہرو کو آزادی کا سبق پڑھوایا ہے سبھاش چندر بوس کو آزادی کی گیت مالا پڑھوائی ہے یہ دیون نہ ہوتا یہ ہمارے اکابرین نہ ہوتے یہ حضرت ٹیپو سلطان نہ ہوتے یہ حضرت شاہ عبد العزیز کا فتوا نہ ہوتا یہ خاندان شاہ ولی اللہ نہ ہوتا ہزاروں جواہر لال نہرو زندہ دفن ہو جاتے ہزاروں مہاتما گاندھی زندہ دفن ہو جاتے کون تھا جو کے اندر وہ لا کالج کے اندر پڑھ رہا تھا یہ مدنی نہیں تھے جنہوں نے جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے ٹکٹ بھیج کر اسے بلوایا کہ ہندوستان کی تحریک آزادی کے اندر تمہیں ہمیں مل کر یہاں جد و جہد آزادی کرنے کی ضرورت ہے کون تھا ٹکٹ کٹوانے والا کون تھا آزادی کا پروانہ انہیں بتانے والا حالات ایسے تھے کہ ان لوگوں کو سامنے رکھ کر کام کرنا پڑتا تھا ان لوگوں کا اتنا پسینہ بھی نہیں بہا ہے جتنا ہمارا خون بہا ہے آج تک آپ نے دیکھا کہ کبھی مدرسے کے طلبا نے کسی ٹرین کا جکا جام کیا ہو کسی سڑک کے اندر آ کر بسوں پر پتھراؤ کیا ہو کبھی اسٹریٹ لائٹ کے اندر اس کو پتھر بازی کی ہو کبھی کسی حکومت کے فرد کا وزیر اعلیٰ کا اور وزیر اعظم کا اس نے پتلا جلا کیا کیا ہے انہوں نے ان کے کمبل نصیب نہیں ان کے مدرسے کے گیٹ اور واچ مین نہیں خادم نہیں ایک وقت کھاتے ہیں تو ایک وقت فاخا کرتے ہیں ان کی مائیں تڑپتے ہیں ان کے باپ بچلتے ہیں ان کا خاندان بلکتا ہے شادیوں پر کہ کانوینٹ کے بچے آنکھوں کے سامنے ہیں قال قال اللہ رسول پڑھنے والا حیال الصلاح حیال الفلاح کی ندا لگا کر اللہ کے عذاب کو زمین سے اٹھانے والا آج میرا میرا بچہ لال میرے آنکھوں کے سامنے نہیں ہے ماں عمدہ کھانا کھاتی ہے نیوالا منہ میں جانے سے پہلے آم سے آنسو کے قطرے شبنم کے اس کے نکل جاتے ہیں بچوں کو یاد کر کر ان مدارس نے انسانیت کا درس دیا ماں باپ کا ادب اور احترام بتایا ماں کے قدم و تلے جنت بتایا باپ کو جنت کا دروازہ بتایا خالہ کو ماں کی بہن بتایا چچا کو باپ کی طرح تکریم کرنے کا حق بتایا پڑوسیوں کا پیٹ بھرنے سے پہلے اپنے پیٹ بھرنے کو انسانیت کے خلاف حیوانیت کی دلیل بتایا یہ آپ کیا کیا ہم نے ایک مندر کی اٹ ماری ہم نے ایک چرچ ایک گرودوارا ایک بائبل ایک رامائن ایک جو ہے مہا بھارت آگ لگائی لگائی ہم نے میرٹ اور کانپور کے اندر کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ دیوالی کے موقع پر کلام پاک کے اور آگ کے پٹاخے بنائے گئے کام ہے مذاق کرنے والا پٹ رہے ہیں ہم ہمارا قرآن چل رہا ہے کارٹون ہمارے پیغمبر کے بنائے جا رہے ہیں ہماری داڑیوں پر آج ہر لگائے جا رہے ہیں انگلیاں پائی جا رہی ہے آج ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو محفوظ نہیں گجرات کی بات کرتے ہیں درندے گھوٹالے کام کر رہے ہیں three G four G inspector کا اور موبائل کا گھوٹالہ کس نے کیا حکومت کے فوجی رازوں کو کس نے پاکستان کو بھیجا کون ہے جو یتیموں کے بسکٹ کا سودا کرنے والے اور زو میں رہنے والے جانوروں اور قید میں رہنے والے قیدیوں کے اناج کا سودا کرنے والے کون ہے ملاوٹ کرنے والے کون ہے نقلی دودھ بنانے والے کون ہے ہلدی کے اندر سمٹ پیس کر ڈالنے والے مرچ پاؤڈر کے اندر سمٹ پیس کر ڈالنے والے ہلدی کے اندر گھوڑے کی لیٹ ڈالنے والے سیا مرچ کے اندر پپیتے کا بیج ڈالنے والے کون ہے نقلی ساز و سامان کے اوپر آئی ایس آئی کا مارک لگا کر گاڑیوں کو آئے دن ایکسیڈنٹ کرانے والے کون ہے نقلی جو ہے پاسپورٹ ایشو کرنے والے اور نقلی نوٹوں کا کاروبار کرنے والے افیم کو لانے والے گانجے کو لانے والے وہ کون بی ایس ایف ہے جو سرحد پار سے دہشت گردوں سے رشوت لے کر ہندوستان کے اندر دہشت گردوں کا داخلہ دیتی ہے وہ کون ہے جس نے فوجیوں کے تابوت کا گھٹالا کیا وہ کون ہے جس نے فوجیوں کے شہیدوں کے خون کا گھٹالا کیا وہ کون ہے جس نے بمبئی کے اندر ایک بلڈنگ کے اندر ان فوجیوں کی بیویوں کے آشرم کا اور ان کے سہارے کا گھوٹالہ کیا ہم نے اس ملک کو ہم نے خون سے سینچا اس ملک کو ہم نے آزادی کا پروانہ دیا اس ملک کے اندر ہم نے انسانیت کا دیا اس ملک کے اندر ہم نے نبی کے پیغام کو اللہ کے پیغام کو ہم نے عام کیا ہم نے بڑوں کا اکرام بتایا ہم نے چھوٹوں کی عزت بتائی ہم نے کہا ملم آخر کبیرنا ملم صغیرنا سغیر سمنا جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں کی توخیر نہ کرے شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے ہم نے کہا کہ گلی کوچوں کے اندر جا کر ماں اور بیٹوں اور بہنوں کی آبرو پر ڈاکہ ڈالنے سے پہلے سوچو یہ تمہاری ماں بنی تو کیسا ہوگا یہ بیٹی تمہاری بنی تو کیسا ہوگا پھر کہا کہ جو نکاح کرے گا اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا پھر کہا کہ جو عورت بنتی ہے وہ اس کے لیے جنت کا سہارا بنتی ہے پھر کہا وہ حاملہ بنتی ہے تو ایک آہ پر اسے اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کا اجر دیتے ہیں وہ شوہر کے گھر کی خدمت کرتی ہے تن کے تن کے پر ستے کا ثواب دیا جاتا ہے اولاد کا پیشہ پخانا دھوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اجر بڑا چاہتے ہیں ہم نے انسانت دیا ہم نے اخلاق دیے ہم نے یہاں پر انسانیت کے گل کھلائے ہم نے ایک مندر کی بات نہیں کی ہم نے ایک گرودوارے کی بات نہیں کی ہم نے رام کو گالی نہیں دی ہم نے سیتا کو گالی نہیں دی ہمارے مذہب کی تعلیم ہے تصب اللہ بغیر علم کہ تم گوتم بدھ کو گالی نہ دو تم رام کو گالی نہ دو تم لکشمن کو گالی نہ دو تم سیتا کو گالی نہ دو اگر تم گالی دو گے بدلے میں وہ تمہارے خدا کو گالی دیں گے اور اس گالی کے ذمہ دار تم ہو جاؤ گے جس مذہب کی یہ تعلیم ہو اور جس مذہب کا یہ کردار ہو آج ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں جانا ہو تو پاکستان چلے جاؤ یہاں رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں یا رہنے کا کوئی حق نہیں مسلمانوں اتنی ذلت کی زندگی تیرے رہتے ہوئے نوجوان تیرے رہتے ہوئے میرے اللہ کی قسم میں تجھ میں کسی میں سلطان صلاح الدین ایو بھی دیکھ رہا ہوں اے سلطان تو اٹھ جا تو ستر ہزار کی فوج کو بیت المقدس میں سجدے میں جا کر اپنے آنکھ کے آنسو کے قطرے میں تو نے ڈبا دیا اے سلطان تو اٹھ جا ٹیپو ٹوٹ جا اے عمر ٹوٹ جا اے فاروق ٹوٹ جا اٹھ کر بنا بتا کر اٹھ جا آج تو بدر بپا کر اٹھ جا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں موت دو مرتبہ نہیں آتی موت پہلے بھی نہیں آتی موت بعد بھی نہیں آتی ایسی موت جو اللہ کے راستے میں ہو ایسی موت جو دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہو ایسی موت جو اس ملک کے اندر انسانیت کے علم کو بلند کرنے کے لیے ہو ایسی موت جو شیخ الہند کے خواب کی تعبیر ہو ایسی موت جو شیخ الاسلام کے خواب کی تعبیر ہو ایسی موت جو دیوبند کے انار کے درخت کی رحمت کی پرچائی کو عام کرتی ہو ایسی موت کہ حضرت فقی الامت رشید احمد گنگوہی امداد اللہ مہاجر وقتوں کی خواب کی تعبیر ہو ایسی موت پر مجھ جیسے تجھ جیسے کتوں کی ہزاروں زندگیاں قربان اس لیے کہ اس موت موت کو کہنے سے منع کیا گیا اور کہا بولا فی امبار اللہ کے راستے میں مرنے والے کو مردہ بھی مت کہو اور یہ روح جب جاتی ہے آسمانوں میں پہلے آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان کے فرشتے جنت کی حوریں جنت کے غلمان جنت کے رضوان لینے کے لیے آتے ہیں اور ہر کوئی کہتا ہے کیا زندگی ہے کیا زندگی حیض و نفاس کی عورت والی کے پیچھے برباد وہ بچہ پیشاب پاخانہ ناک میں کیڑے جسم میں بدبو اس کے پیچھے برباد وہ دولت جو مقدر ہے اس کے پیچھے برباد ارے کیا تو نے نہیں دیکھا کیا تو نے نہیں دیکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے سیرت تو تجھے یاد ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کے زخموں پر چٹائی کو جلا کر جو مرہم پٹی کی تجھے وہ یاد نہیں ہے حضرت خنسا اور حضرت خولا کی زندگی تو تجھے یاد ہے وہ حضرت خنسا وہ حضرت خولا جس نے اپنے چگر پاروں کو کہا تھا کہ خبردار خبردار اگر تیر تمہارے پیٹ پر لگے قیامت کے دن میں تمہارے اولاد ہونے کا انکار کر دوں گی تیر تمہارے سینے پر لگنا چاہیے تیر تمہارے آگے سے لگنا چاہیے کیا یہ خولا ماں نہیں تھی کیا یہ ہنسا ماں نہیں تھی حضرت خباب کا واقعہ منہ بھر بھر کر پڑھتے ہو حضرت خباب کے پیٹ چھلنے کی بات تمہیں یاد نہیں رہتی حضرت سیدنا بلال حبشی کے ادان کے واقعے کو منہ بھر بھر کر کہتے ہو حضرت سیدنا بلال حبشی کے سینے پر چٹان رکھے جانے اور ان کو رسیاں باندھ کر گرم ریت پر کھینچے جانے کی تمہیں بات یاد نہیں ہے تم کیوں مذاق کرتے ہو شریعت کے ساتھ کیوں منافقت کی زندگی گزارتے ہو کیوں دھوکے کی زندگی گزارتے ہو اٹھ مسلمان اعلان کر میرا جینا میرا مرنا اسلام کے لیے ہے میں جی نہیں سکتا میں زندہ نہیں رہ سکتا میرے اللہ کے قرآن کی توہین ہو میں جی نہیں سکتا میرے محبوب کے سنتوں کا جنازہ نکلے آج مسلمانوں کے موبائلوں کے اندر ایک وقت وہ تھا جب مراد آباد کے اندر میں پڑھنے کے لیے آیا فضا بڑی مقدر تھی بڑی حساس تھی اور بڑی آج تھی ہر دن وہاں کے نالیوں میں اور وہاں کے ندیوں کے پاس کسی کا ایک دن کافر کی لاش ملتی ایک دن مسلمان کی لاش ملتی واقعہ کیا تھا واقعہ یہ تھا ایک غیروں کی برات ایک مسجد کے آگے سے گزری اور وہ لوگ بینڈ باجا بجا رہے تھے موسیقی اور میوزک کا استعمال کر رہے تھے اور بھجن کیرتن کا استعمال کر رہے تھے مسلی کا اس سے اختلاف ہوا لوٹا لے کر مارا سر پھٹ گیا اس بات پر کہ اللہ کے گھر کے سامنے تو میوزک لے کر جاتا ہے موسیقی لے کر جاتا ہے ہے لا القرآن بلغو پی ہی لال تغلیب کہنے والے کیا آپ دوبارہ پیدا ہو گئے اب یہ نہیں ہو سکتا کوئی معاذ اور معوس پیدا ہو جائے گا جو اس ابو جہل کی جہالت کو ختم کرے گا اس ابو لہب ادبا اور شیبا کی شرارت کو ختم کرے گا وہ نوجوان مراد آباد کی اس مسجد سے نکلا اور اس کو قتل کر کر ٹکڑے کر دیا اور لوٹا لے کر مارا تو برسر عام اس کا خون ہو گیا پھر اس کے بعد عید کے اندر خنزیروں کو چھوڑ کر انہوں نے فساد پھیلایا ایک فساد تھا مسلمانوں کو لے جا کر ان کے آنکھوں کے اندر کانوں کے اندر سیس کو ڈالا گیا اور پھر ان کو ندی کے کنارے پی ایس سی میں مار دیا حضرت ملت رحمت اللہ علیہ اللہ قریف رحمت کرے انہوں نے تحریک چلائی اور اس کو جو ہے بام کیا اور اس کا پوسٹ مارٹم کیا ایک تاریخ ہماری اس ہندوستان کی وہ بھی تھی کہ مسجد کے سامنے موسیقی کو ہم برداشت نہیں کرتے تھے اور جان پر کھیل کر آ جاتے تھے اور اس کے جسم کے پرت سے اڑا دیتے تھے اللہ برا کرے ان یہودی کتوں کا اللہ برا کرے ان عیسائی سازشوں کا اللہ برا برا کرے اس سیکولر کانوینٹ کی تعلیم کا کہ آج جو ہے تاہا انزلہ جن آیتوں کو پڑھ کر عمر جیسا قاتل داخل ایمان ہو جاتا ہے محراب رسول کے اندر نائب رسول اور خلیف رسول ایشان میں با انزلہ پڑتا ہے یہاں نوجوان کے موبائل کے اندر یہاں سریلا رنڈیوں کا گیت جو ہے اس کا رنگ ٹاؤن بجنے لگتا ہے کہاں تجھ جان دیا کرتا تھا کہاں آج تاہا کے پہلے رکو کے پڑے جانے پر آج تیرے رنگ ٹاؤن سے آج گانے کی آواز آ رہی ہے آج یہ ہمارے بس میں قاسمی کے نوجوان نوجوان تجھے اس جلسے کے اختتام پر کچھ زیرکس تقسیم کریں گے فتوے کے اس کے اندر لکھا ہوا ہے علماء نے کہ اگر شر الفاظ خدا کی توہین اور نبی کی توہین کرنے والے الفاظ گانوں کے اندر استعمال کیے گئے ہیں اور یہی تو ہے اس میں یہی تو ہے اس میں سبحان اللہ کہہ کر الحمدللہ کہہ کر ایک رنڈی کا شرمگاہ کا اڑانا ایک شرمگاہ کا اٹھانا کیا میرے اللہ کے نام کی توہین نہیں ہے میرے میں وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کے درندے جن کی تعظیم کیا کرتے تھے زمین و آسمان کی مخلوق آپ پر درود کے نظرانہ پیش کیا کرتی تھی آج ایک حرامزادی کتیا کتی حرامزادی آج میرے محبوب کا نام لے کر اپنے سینے کو مٹکا رہی ہے اپنے شرمگاہ کو اچال رہی ہے اور آج کا یہ خبیص نوجوان رنگ ٹاؤن بنا کر وہ منی نام کا گانا جب ہندوستان کے اندر آیا یہ نہ سمجھو یہ ملا تنگ نظر ہے میری نظر تمہارے ٹی وی کے گانوں پر ہے میری نظر تمہارے فلموں میں کام کرنے والی رنڈیوں کے بستروں پر ہے ان کے انجام پر ہے ان کے اختتام پر ہے یہ منی کا گانا جب آیا بمبئی کی ایک لڑکی جو کالج کی اسٹوڈینٹ تھی اس نے عدالت عدالت کے اندر مقدمہ دائر کیا کہ اس منی کے گانے کی وجہ سے کالج کے اندر میری بے عزتی ہو رہی ہے کالج کے احاطے میں اور باؤنڈری میں جب داخل ہوتے ہوں ہوتی ہوں تو سارے مجھے زنڈو مام کہہ کر مجھے چھیڑتے ہیں میرا مذاق اڑاتے ہیں اے منی تجھے غیرت آئی تجھے شرم آئی میں تجھے تیری غیرت کو سلام کرتا ہوں میں تیری شرم اور حیا کی داد دیتا ہوں کروڑوں مسلمان جس کے لیے نبی نے لہو بہایا جس کے لیے نبی نے نواز رسول کو شہید کیا جس کے لیے نبی دن رات کے اندر مرا کرتے تھے رویا کرتے تھے جس کے لیے سجدے میں جا کر پاؤں میں برم اتنا آتا تھا کہ امی عائشہ کہتی تھی کہ میرے محبوب کوئی دنیا سے پردانا فرما گئے ہو اس حالت کے اندر ربی حبلی امتی کہا کرتے تھے ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور فرمایا اجی آپ ہمارے لیے دعا تو کیجیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آخا نے فرمایا آپ کون ہے کہا عائشہ کہا کون فرمایا ابو بکر کی بیٹی کہا ابو بکر کون کہا کو کا بیٹا آخا نے فرمایا میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا تم کون ہو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وجہ تھا فنا فلّہ تھے آپ دعا کے اندر مستغرق تھے آپ دعا کے اندر ڈوبے ہوئے تھے جب وہ کیفیت ختم ہو گئی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجی میرے سردار میرے آپ نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا فرمایا کہ کیا حکم تھا عائشہ کیا درخواست تھی کیا ریکویسٹ تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے لیے ایک ایسی دعا کیجیے جو دعا عام امت کے لیے آپ نہ کرتے ہوں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور جا کر آپ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا کی اور اس کے بعد اٹھے اس کے بعد امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آخا سرکار خاص میرے لیے ہے نا کسی اور کے لیے نہیں ہے نا فرمایا عائشہ عائشہ زندگی کے کئی کروٹ بدلنے کے بعد کئی سالوں کے بعد آج تو نے درخواست کی آج میں نے وہ دعا کی عائشہ ایسی دعا دن میں ستر مرتبہ میں اپنی امت کے لیے مانگا کرتا ہوں تیرے لیے ترپا کرتے تھے تیرے لیے رویا کرتے تھے صحابہ کے پیٹ پر ایک پتھر تھا آپ کے پیٹ پر دو دو پتھر تھے کیا کم تھا کیا کم تھا آپ کے گیسو کی قسم میرے اللہ نے نہیں کھائی آپ کے چہرے کی قسم نہیں کھائی آپ پر اللہ نے اپنا کلام نازل نہیں کیا آپ کو امام المیا نہیں بنایا آپ شافی بیشر نہیں آپ ساقی کوثر نہیں مسلمان کیا ملتا ہے تجھے داڑھی بڑھا کر کیا ملتا ہے میرے نبی کے دل کو دکھ پہنچا کر کیا ملتا ہے تجھے نماز چھوڑ کر چھوڑ دے مسلک کی باتیں چھوڑ دے مذہب کی باتیں چھوڑ دے فرقے کی باتیں نماز تو مسلک نہیں ہے نبی کی محبت تو مسلک نہیں ہے کیا میرے نبی نے نہیں فرمایا اور وہ سلا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے میری ماں تو اتنی کٹور ہو گئی تو اتنی سخت دل ہو گئی مچھروں سے تو ڈرتی ہے کھٹمل سے تو ڈرتی ہے چوہے بلیوں سے تو ڈرتی ہے گلی کے جانوروں سے بدکتی ہے اور نبی کی آنکھوں کے اندر ایک سلاخ کو آنکھ میں رکھ کر سرخ کرنے کے بعد آپ کے آنکھ میں داخل کرنے سے تو ہجکتی نہیں کیا تو نہیں جانتی کیا میری اماں تو نہیں جانتی تیرے نماز چھوڑنے کی وجہ سے ایک سلاخ کو گرم کیا گیا اور اتنا گرم کیا گیا کہ وہ لال ہو گئی اور پھر نبی کی آنکھوں کے اندر اس کو ڈالا جا رہا ہے اما تجھے کیا ملتا ہے میرے آنکھوں کو دکھ پہنچا کر میرے آقا کے آنکھوں کو دل کو ٹھیک پہنچا کر آج مسلمان حرام خوروں کے گانے زانیوں کے گانے کیا دیتے ہیں یہ زانی تجھے مجھے بتا داڑھی مڈانے پر تجھے اوارڈ ملا عیسائیوں کے طریقے پر یہودیوں کے طریقے پر کانوٹوں کے اندر اپنی نسلوں کو برباد کرنے پر ماں بہنوں کے جسموں پر رنڈیوں کے کپڑے ڈالنے پر تجھے امریکہ سے پیسہ ملتا ہے تجھے روپیہ ملتا ہے اللہ کے واسطے نوجوان دیکھ آج میں کہتا ہوں اس منی کی غیرت کو حیا بامبئی کی اس اسٹوڈنٹ اور اس طالبہ کی شرم اور غیرت کو میں سلام کرتا ہوں میں داد دیتا ہوں کہ تیرے نام کی بے عزتی کی وجہ سے اس گانے کے مقدمے کو وہ ہائی کورٹ تک لے گئی اور سپریم کورٹ تک لے جانے کی بات کر رہی ہے یہاں کروڑوں مسلمان نوجوان جو عشق رسول کی بات کرتے ہیں کہ پاک کے داون کی کی بات کرتے ہیں بکے مدینے کی بات کرتے ہیں قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں عشق اولیاء کی بات کرتے ہیں آج کیا ہو گیا کتنے گندے میں سنم بنا کر تجھے پوچھوں گا میں دن رات تیری پوجا کروں گا میں تجھے دیکھتا رہوں گا علماء نے لکھا ہے وہ فتوا آپ کو دیا جائے گا کہ اگر کوئی اس کے معنی اور مطلب کو جانے بغیر بھی یہ الفاظ استعمال کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا اور کافر ہوگا تو نکاح ٹوٹ جائے گا نکاح جو بنا ہوا رہتا ہے وہ ایمان کی وجہ سے بنا رہتا ہے طلاق خلا اور ان دونوں میں سے کسی کی ایک کی موت یا فسق نکاح خزائے قاضی یا مرتد ہونے کی وجہ سے لوگ کہیں گے ہمیں تو اس کا معنی مطلب معلوم نہیں ہے میں کہتا ہوں تیرہ پانچ سال کا ایک لڑکا ہے ایک لڑکا دسترخوان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹی وی چل رہی ہے اور ٹی وی کے ناٹک کے اندر فلم کے اندر ولن ایک ہیروئن کے آبرو لوٹ رہا ہے اس کے جسم کے پرت سے اڑا رہا ہے اور اس کے ساتھ حیوانیت کا ننگا ناچ ناچ رہا ہے اس سات سال کے پانچ سال کے اس نابالغ بچے کو کیا وہ کیفیت معلوم ہے کیا وہ جانتا ہے کہ جمع کیا ہے کیا وہ جانتا ہے کہ مباشرت کیا ہے کیا وہ جانتا ہے کتا اور کتی اور سور اور سورنی کا کھیل کیا ہوتا ہے بل پر اگر یہ پانچ سال کا بچہ کھانا کھاتے وقت روٹی کا نوالا منہ میں لیتے ہوئے ابو جان ابو جان کہیے بیٹا کیا ہے کہنے لگے کہ میں تیری ماں کے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو سلوک اس فلم میں ولن اپنی ہیروئن کے ساتھ کر رہا ہے کیا یہ سوچ کر کہ میرا بچہ انجانا ہے تو خاموش رہے گا تو اس کو دفتر خان سے نہیں اٹھائے گا تیری غیرت نہیں جگے گی تیری شرم نہیں جگے گی تو جھوٹا لے کر نہیں مارے گا بیگم رات کہے گی کہ ماں کی ممتا نچاور کرے گی ارے چھوڑو جی جانے دو ارے اتنی بڑی بات کیسے کہا جب تیری ماں کی حرمت کی بات آئے تب تیری بیوی کی حرمت کی بات آئے تب تیری بٹیا کی حرمت کی آگ آئے تیرے جسم کا خون گرم ہو جائے اور نبی کے حرمت کی بات پر آج رنگ ٹون بنا کر تو فلموں کے گانے تو اپنے موبائل کے اندر ڈالے یہ ایمان کی دلیل یہ محبت رسول کی دلیل ہے یہ عشق رسول کی دلیل ہے نوجوان کیا کیا چیز کہی جائے کیا کس کس چیز کا علاج کیا جائے میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں دیکھ تو نے دولت کو آزما لیا تو نے مال کو آزما لیا تم نے سیاست کو آزما لیا تم نے پراپرٹیوں کو آزما لیا ایک چیز ایک مرتبہ میرے کہنے پر مہمان کی عزت کرنی چاہیے میں تجھ سے چندہ نہیں مانگتا میں تجھ سے بھیک نہیں مانگ رہا ہوں میں تجھ سے ٹکٹ نہیں مانگ رہا ہوں میں تجھ سے مرغ مسلم دعوت نہیں مانگ رہا ہوں میں تجھ سے ہتھی لفافہ نہیں مانگ رہا ہوں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مسلمان اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میری ماں اور بہن آخری مرتبہ آخری مرتبہ توبہ کر لے آخری مرتبہ توبہ کر لے آخری مرتبہ توبہ کر لے کل سورج جو اپنی کرنوں کے ساتھ آئے گا اگر میں زندہ ہوں اگر یہ بات جھوٹی ہو جوتا لے کر میرے منہ پر مار دینا مر جاؤں میرے قبر پر پیشاب کر دینا ولی اللہ عزت ولی رسول ہی ولی المنافقین تو جہاں جا رہا ہے عزت نہیں ہے عزت قرآن میں ہے آ میرا اللہ کا قرآن بلا رہا ہے عزت کعبے میں ہے اے کعبے کے محافظ آ تجھے میرا اللہ کا کعبہ بلا رہا ہے عزت مدینے کے نبی کے روزے میں ہے محمد خزرہ تجھے بلا رہا ہے نبی کے آنسو ٹپک رہے نبی رو رہے ہیں نبی رو رہے ہیں نبی کے دل کو تکلیف پہنچا کر میرے اللہ کی قسم تو اولاد سے راحت نہیں پا سکتا تو بیوی سے راحت نہیں پا سکتا عورت شوہر سے سے راحت نہیں پا سکتی تو کھیت کھلیان سے پراپرٹی سے شیروں سے اور بینک بیلنس سے راحت نہیں پا سکتا میرے اللہ نے کہا لکھ کر رکھ لے میرے اللہ نے کہا میری بات تو مان لے میری بات تجھ مان لے آج تجھے ماننا پڑے گا اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہو میرے بھائی اللہ رسول کا کل قیامت کے دن اللہ کا عرش ہوگا کل قیامت کی نبی کے حوض کوثر کا پانی ہوگا کل قیامت کا دن ہوگا اور کلس رات ہوگا کل قیامت کا دن ہوگا کہ حضرت ابراہیم کے سامنے آدر کو جہنم میں ڈالا جائے گا کل قیامت کا دن ہوگا حضرت لوک کے سامنے ان کی بیوی کو جہنم میں ڈالا جائے گا کل قیامت کا دن ہوگا کہ میرے آقا کے سامنے آپ کے چچا مطالب جو دنیا کے کئی ہزاروں چچاؤں سے زیادہ قیمتی تھے اور ان کو جہنم کی جوتیاں پہنائی جائے گی مان لے میرے بھائی میں مار لے میری اپنا میری بیٹی امت کی تو مار لے آج تیرا دن گناہ کا آخری آج تیرا دن نافرمانی کا آخری آج اسلام کو سینے سے لگا لے آج قرآن کو سینے سے لگا لے آج نبی کے طریقے کو سینے سے لگا لے آج تیرا کعبہ آج تیرا قبلہ مکے مدینے کو بنا لے واشنگٹن سو مرتبہ تو سور کر آئے میرے نبی کے پیشاب کے خطرے کو تو نہیں لگ سکتا تاج محل تو کروڑوں مرتبہ خوبصورت چودھری کی چاندنی میں دھل کر آئے میرے نبی کے روزے کی خاک کو تو نہیں لگ سکتا لال قلعہ امریکہ برطانیہ زمین و آسمان کے خزانے تم کروڑوں مرتبہ سچ کر آؤ میرے نبی کے پسینے کے بوجھ کو تم نہیں لگ سکتے آج ہم کہتے ہیں فرشتہ تم گواہ رہنا فرشتہ تم گواہ رہنا ہم نے توبہ کر لی ہے اب ہم نئی داڑھی بڑھائیں گے اب ہم نماز نہیں چھوڑیں گے ہم اپنے گھروں سے ٹی وی کا جنازہ نکالیں گے اس یہودی اس عیسائی کتے کو اپنے گھر سے نکالیں گے جس نے ماں باپ اولاد کے درمیان شرم و حیا کی چادر کو جس نے چاپ کر دیا ہم اس ڈش اینٹینا اور کیبل کنیکشن کو ہم جہنم کا سام سمجھ کر آج اس کے پنجے کو آج اس کے جو ہے تھن کو مروڑ کر رکھ دیں گے اپنے پیروں تلے درون کر رکھ دیں گے دیکھو میرے اس رب کی عزت و جلالت کی قسم کل جو دن آئے گا وہ دن کامیابی کا ہوگا وہ دن ہماری کامرانی کا ہوگا وہ دن ان تنسر اللہ وہی سب بھی تبدیل اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ تمہارے قدموں کو جمائے گا چھوڑ دو فرقہ پارٹیاں سے چھوڑ دو فرقہ بازیوں سے پارٹی بازی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے آپسی اختلاف سے کچھ ہونے والا نہیں ہے آؤ آؤ آؤ قرآن کا نام لے کر واتسیم تسیم و بحب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر اس کتے کمینے امریکہ سے ہم برسر انتقام ہوں گے اس وقت کے فرون اور دجال کو زندہ دفن کریں گے اس برطانیہ کو اس جرمنی کو اور ان یہود کو اور ان نصارہ کو جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں جنہوں نے بوسینیا کے کنو اور تالابا کو ہماری ماں اور بہنوں کے لاشوں سے جنہوں نے پاٹ دیا تھا جنہوں نے کیوبا کی سردمین کے اندر لبنان سوڈان کے اندر آٹھ سال نو سال کی بچی سے ہم بستری کر کر ان کے رہنے بادل کے اندر یہودی نطف کو داخل کیا تھا اٹھ صلاح الدین زمانے کو تیرا انتظار ہے میری اما رابیہ بسریا بن کر اٹھ جا تو ٹیپو سلطان بن کر اٹھ جا تو خالد بن ولید عبد العزیز بن کر اٹھ جا عمر فاروق حیدر کرار بن کر اٹھ جا اٹھ تو نعرہ لگا قل ان الصلاتی و نسکی و مماتی للہ رب العالمین آج کے بعد میں جڑوں کا غلام نہیں آج کے بعد میں پراپرٹی کا غلام نہیں آج کے بعد مال و دولت کا پجاری نہیں آج کے بعد کارخانے اور کھیتوں کا پجاری نہیں میرا جینا ہوگا اللہ کے دین کی سرب بلندی کے لیے میرا مرنا ہوگا نبی کے جوتوں کے قدموں پر اجزا مسلمان میرے نبی کے روزے کے اندر ہر پیر اور جمعرات کو نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں وہ آخا وہ رحمت اللہ نبی اپنی حیات طیبہ کے اندر مسجد روی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیدی کے ہاتھ کس کر باندھ دیے گئے تھے آپ تڑپ رہے تھے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا آپ کی طبیعت ناساز ہے بخار ہے پیٹ کا درد ہے فرمایا کہ نہیں کہا کہ کیوں رو رہے ہیں فرمایا اس کافر قیدی کے ہاتھ کو کس کر باندھ دیا گیا کل قیامت میں تو جو ہے پل سے کٹ کر گرے گا کل قیامت میں نامیامال مال تیرے دائیں ہاتھ کے اندر لیفٹ ہائڈ کے اندر دیے جائیں گے کل قیامت کے اندر پسینے کے اندر شرابور ہو کر ڈوبے گا کل قیامت کے دن تو عرش کے سائے کا محتاج ہوگا کل قیامت کے دن میرے آقا میرے مولا جو دنیا میں بھر بھر کر وادیاں غیروں کو سخاوت کیا کرتے تھے تجھے اپنے حوض کوثر سے سو خن لکم سو خن لکم کہہ کر کر بھگائیں گے میرے آقا کے دل کو کتنی تکلیف ہوگی میرے آقا کے دل کو کتنی اذیت ہوگی مکہ مکرمہ ہوئے تھے ابو جہل نے آپ کو راحت سے رہنے نہیں دیا ادبا شیوا نے شیب ابی طالب کے قبیلوں نے آپ کو جو ہے راحت سے رہنے نہیں دیا طائف کی سرزمین اگر آج بھی بول سکتی ہے تو بولے گی میرے حبیب نے کتنے زخم کھائے میرے حبیب کے جسم سے وہ لہو مبارک کتنا گرا ہوگا آپ کے نالین شریفین آپ کے خط مبارک سے لگ گئے مدینہ طیبہ گئے منافق عبداللہ ابن وبید سلون عبداللہ ابن سبا یہود نصارہ عیسائی یہ تمام کے تمام کھڑے گئے میرے محبوب جب مکہ مکرمہ میں تھے امن سے نہیں تھے مدینہ طیبہ میں تھے وہ منظر بھی دیکھا کہ آپ کی بیٹی زینب حالت حمل کے اندر حالت حمل کے اندر اگر تو ایک عدد باپ ہے اور میری ماں اگر تیری ایک عدد بیٹی ہے اور وہ بیٹی بڑے اربادوں کے بعد حاملہ ہو اور تو یہ دیکھ رہی ہو میں نوازوں کو ہاتھ میں لوں گی اور تو یہ دیکھ رہا ہو میں پوترے کو کھلاؤں گا لیکن انتظار کر رہا ہے اور جسم کے اندر تیر ابو لہب کے اولاد کے چوبے ہوئے ہیں وہ میرے ابا زینب کے میرے میرے کائنات کے مولا آپ کے دل پر کیا بیتی ہوگی کہ جب زینب کا استقبال آپ نے مدینہ طیبہ کی وادی میں کیا جسم سے لہو ٹپک رہا تھا زینب کی آنکھوں سے آنسو روا تڑپ تڑپ کر زینب اس اس قصور کے کے اندر اندر جرم کہ کی کی وہ وہ مادی تھی آقا ماننے والی تھی ابو لہب کے بیٹے نے نہ صرف طلاق دی بلکہ تیر ان کے پیٹ پر چلا دیے کتنے زم سہے ہوئے گئے آپ آرام سے نہیں تھے آپ آرام سے نہیں تھے میں ہاتھ جوڑ کر میں تجھ سے بھی مانگتا ہوں میں تجھ سے بھی مانگتا ہوں میرے محبوب کو تکلیف نہ دے میرے آقا کو تکلیف نہ دے یا یعنی لکھ کر رکھ لے میرے آقا کے دل کو تکلیف پہنچے گی میرے آقا کے دل کو اذیت پہنچے گی لکھ کر رکھ لے کہ کتے سور کے پاخانے کے کیڑے سے بدتر تیرا چاہ ہوگا اس لیے نماز چھوڑ اللہ معاف کرے گا روزہ چھوڑ اللہ معاف کرے گا غلطیاں کر صغیرہ کبیرہ ہوگی میرے نبی کے دل کو تیز پہنچائے گا کلام پاک کے بارے میں میرے اللہ نے کہا یوزون اللہ و رسول اللہ دنیا وال جو اللہ رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں پیر اور جمعرات کو گوان ناموں میں جیل کی اگر کیفیت پیش کی جائے ابو غریب جیل کی چیخوں کو پیش کیا جائے لبنان سوڈان افغانستان اور کشمیر کی وادیوں کی بیواؤں کی یتیموں کی قسمت کے ان جو ہے مجبوروں اور بے قصوں کی صدا میرے دل کو لگے میرے محبوب کے دل کو لگے گی میرے آقا کے دل کو کتنی تکلیف ہوگی میں ہاتھ ہاتھ جوڑ جوڑ کر کر میں کہتا ہوں آج کا دن تیرا گلاؤ کا آخری دن ہے آج کے بعد تو میرے محبوب کے دھابن کو تھام لے گا آج کے بعد تو کعبہ کا محافظ بن جائے گا آج کے بعد نبی کے روشنے کا تو محافظ بن جائے گا دیکھ دیکھ مکے سے سے آواز آواز آ آ رہی رہی ہے ہے میرے محبوب تڑپ رہے ہیں میرے محبوب تڑپ رہے ہیں میرے محبوب تڑپ رہے ہیں ہمارے گھر کے اندر ایک عجیب واقعہ پیش آیا میں جس محلے میں رہتا ہوں اس محلے کے بغل کے اندر ایک ہمارے دوست تھے ایک ہمارے مسلی تھے اور نوجوان تھے عمر کوئی ہوگی ستائیس اٹھائیس سال سیمی جو تنظیم ہے یس آئی آئی ایم سیمی جو تنظیم ہے اس کے ایک ممبر تھے پولیس چھاپا ماری اللہ حفاظت فرمائے خیر کا فیصلہ فرمائے اس کو دہشت گردی کے جرم کے اندر اس کو لے جانا تھا وہ لے گئی بیچارہ معصوم تھا میں اس کی گواہی آج کی عدالت میں بھی دوں گا خدا کی عدالت میں بھی دوں گا انوسینٹ آدمی تھا اور بالکل معصوم قسم کا آدمی ایسے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جاتے ہیں لیکن ایک مرتبہ اس کی بچی بیمار ہوئی تو آپ جانتے ہیں جو کوئی نامور ملا ہوتا ہے امام ہوتا ہے اگل بغل کے لوگ بچوں کو دم کرانے آتے ہیں ننی سی کلیا معصوم سی کلیا ماں اس کو لے کر آئی تھی اور جب بات کرتی ماں اپنے شوہر کو یاد کر کر وہ بلک پڑتی وہ رو پڑتی اور کہہ رہی تھی کہ جب کالنگ بیل بچتی ہے گھر کی دستک دی جاتی ہے یہ بچی تو وہ ہے کہ جب قید کیا گیا تو باپ نے چہرہ بھی نہیں دیکھا اور بچی نے باپ کے چہرے کو نہیں دیکھا یہ پہلی بچی تھی جب ہوش میں تھی تو پولیس والے گرفتار کر کے لے گئے تھے فرماتی ہے کہتی ہے اس کی اما کہنے لگی کہ عید کے دن وہ مجھ سے ایسے سوال کرتی ہے امی جان اور لوگ کے ابو کپڑے پھینکتے ہیں اور انہیں رنگ برنگ کے تحفے دیتے ہیں ابو کہاں چلے گئے ہمارے ابو کہاں چلے گئے بل بچتی ہے دستک لگتی ہے کہتی ہے کہ دوڑ کر جاتی دروازے کی طرف میرے ابو آ کر میرے ابو آ کر کتنے بچے تڑپتے ہوں گے کتنے گھروں کے اندر آتی ہوگی میرے آخا کے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی میرے آخا کے دل کو کتنی حصیت ہوتی ہوگی میرے آخا کتنے تڑپتے ہوں گے جو آخا ابو جہل کے گھر کو بتیس پر سوا اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے وہ آقا جو یہودن نے آپ کے رستے کے اندر کانٹے بچھایا تھا اور ایک دن کانٹے نہیں بچھے تھے اس کی کر لے گئے تھے اس امتی کی اس معصوم بچی کی اس فریاد کو اگر آقا کے دربار میں پہنچایا جائے کون ہے مسلمان ذمہ دار کون ہے ذمہ دار کیا ہماری ذمہ داری کی غلامی اولاد کی پوجا دولت کی پوجا کون ہے ان قیدیوں کو چھڑائے گا کون ان کی دیکھ بھالی کرے گا کون ان مقدمات کی پیروی کرے گا آج آج بابری مسجد کی اینٹ اینٹ رو رہی ہے آج بیت المقدس کے اوپر یہ و نصارہ کا قبضہ ہے اور تو دنیا کا پجاری بنا ہوا ہے مسلمان کیا تیرے جینے کا یہ مقصد ہے کیا تیری زندگی کا یہ مقصد ہے کیا تجھے خیر وقت اس لیے کہا گیا نہ میرے بھائی اللہ کا واسطہ دیتا ہو نبی کا واسطہ دیتا ہو اٹھ جا اٹھ جا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں کل یا عبادی اللہ راسرف الان فسیم لا تخلت رحمت اللہ نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو نہ میرے رحمت رحمت للعالمین کی رحمت سے مایوس ہو دیکھ کیسے کیسے گنہگار کیسے کیسے مشرق کیسے کیسے دشمن نبی کے اتھر پر گئے نبی کے جوتوں پر گرے اور نبی کی رحمت عام ہو گئی کہ وہ بھی جنہوں نے ہاں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا جگر چبایا تھا جنہوں نے جسم کے ٹکڑے کیے تھے تاریخ بیان کرتی ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ پر جتنا رویا تھا حضرت حمزہ کے جتنی نماز پڑھی تھی اور جتنا غم کیا تھا کسی اور کا نہیں کیا تھا وہ قاتل وحشی اور وہ ہندا نبی کے دربار رحمت آپ باپ میں جاتی ہے اور رحمت کی بھیک مانگتی ہے وحشی کو رحمت کی بھیک مل جاتی ہے ہندا کو رحمت کی بھیک مل جاتی ہے میں بھی مسلمان تو بھی مسلمان تیری ماں بھی مسلمان میری ماں بھی مسلمان ہماری اولاد مزار بھی مسلمان ہمارا خاندان بھی مسلمان ہمیں رحمت کی بھی نہیں ملے گی کیا نبی ہمیں معاف نہیں کریں گے اے نبی آپ نے ہندو کو معاف کیا آپ نے وحشی کو معاف کیا آپ مکہ مکرمہ کے اندر آ کر آپ نے فرمایا لا تشریف علیکم اليوم ازہبو انتم التلخا اے نبی ہمیں بھی آزاد کر دو اے نبی اے نبی ہمیں بدبو ادا دو آپ کی دل آزاری نہ دو اپنے دامن رحمت میں لے لو ہم بہن چکے تھے ہم دنیا کے خود ہو چکے تھے ہم دولت کے پجاری ہو چکے تھے اور اس امریکہ کے یہود و نصاروں نے ہمیں ہمارے دلوں سے تمہاری محبت کو نکال دیا تھا اے نبی مکے کے قاتلوں کو معاف کر دیا تائف پہ پیٹنے والوں کو معاف کر دیا شیب ابھی تعلیم پہ تڑپانے والوں کو معاف کر دیا تبو کے اندر پیٹ پر پتھر باندھنے پر مجبور کرنے والوں کو معاف کر دیا آخا آخا ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں بال ہماری جال لے لیجیے ہماری دولت لے لیجیے ہمارے آل اولاد آپ کے ایک پسینے کے بوتھ پر آپ کے جوتوں پر قربان آخا ہمیں زلیل نہ کیجیے آپ جھکرا دیں گے آپ جھکرا دیں گے آخا آپ سوکھ لکم کہہ دیں گے آپ شفقت کا دینے سے انکار کر دیں گے نہ بابا آدم کام آئیں گے نہ شیش کام آئیں گے نہ دولت کام آئے گی آخا ہم معافی چاہتے ہیں آخا ہم معافی چاہتے ہیں ہم حرام کی زندگی چھوڑتے ہیں ہم سوکھ کی زندگی چھوڑتے ہیں ہم داڑھی مڑی زندگی چھوڑتے ہیں ہم بے نمازی کی زندگی چھوڑتے ہیں اے اللہ تو کہتا ہے کہ دین کے مجمے پر تیرے رحمت کے فرشتے پر بچھائے ہوئے رہتے ہیں مولا یہ فرشتے گواہ ہے اے اللہ ان فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی مولا تو کہتا ہے خیر الخطائین التوابون بہترین خطا کار وہ ہے توبہ کرنے والے نہ مولا نہ وہ دولت جسے میرے آقا نے تھوک کر نہیں دیکھا وہ مال جسے آقا نے سینے نہیں لگایا اور وہ گھرانہ جسے بی بی فاطمہ نے تھوک کر نہیں دیکھا نہ اللہ یہ پراپرٹی لے لے یہ دولت لے لے یہ زندگیاں لے لے مولا تیری محبت نصیب پروا دے تیری مغفرت کا پروانہ ہمیں دے دے اے اللہ ہمارے کہنے کو قبول فرما لے اے اللہ ہمارے سننے کو قبول قبول لے اے اللہ ہدایت کے سر چشمے پھوڑ دے اے اللہ سنت کے سر چشمے پھوڑ دے اے اللہ ختم اللہ بھی مولا سب ہند کا جو ٹھکا اور جو مہر ہمارے دلوں پر لگی ہے مولا مولا اس مہر کو اس منافقت کے سکے کو ہٹا دے اور اس سیاہی کو ہٹا دے مولا ہم تو نصوحا کرتے ہیں ہمیں عزت کی ایمان کی زندگی نصیب فرما اے اللہ کھوئی ہوئی عزت کا تاج ہمارے سروں پر پہنا دے مولا ایمان پر قائم رکھنا ایمان پر خاتمہ فرما مولانا اے اللہ ہماری زندگی میں وقت کے فرون کو ذلیل و خار کرنا وقت کے دجال کا انجام معرفت تک اور انجام عذاب تک اسے پہنچانا اے اللہ ہماری نسلوں کے رہتے ہوئے دین و للہ زمین کے چپے چپے میں ایمان اور اسلام کو پہنچا جانا اے اللہ یہاں بزم قاسمی کے نوجوان بڑے متحرک اور فعال ہیں اے اللہ ان کے اندر جوش و جذبہ پیدا فرما اکابرین سے نسبت پیدا فرما اے اللہ ناگپور کی کایا پلٹ دے اے اللہ مومن پورے کو صحیح مانوں کے اندر ایمان کا حلقہ بنا دے نور کا حلقہ بنا دے درود کا حلقہ بنا دے اس کے رسول کا مجسمہ بنا دے اس کے قرآن کا مجسمہ بنا دے اے اللہ جیے تو اسلام کے لیے اے اللہ خاتمہ ہو تو ہم سجدے کی حالت میں ہمیں موت نصیب فرما شہادت کی موت نصیب فرما اے اللہ کلیم طیبہ زبان پر جاری ہو اور جو ہے زمزم کا پانی ہمارے منہ میں ہو اے اللہ اور نبی پر درود ہو ایسا موت ہمیں نصیب فرما اے اللہ ہمارے خطاؤ کو در کہنے سننے کو قبول فرما الحمد للہ رب العالمین حضرات یہ دو کتابیں ہیں شان صحابہ امام بخاری کی عدالت میں یہ دو کتابیں آپ جو ہے ضرور حاصل کرتے ہوئے جائیں اسی طریقے سے ہمارے بیانات جو آؤٹ ڈور ہوتے ہیں اور میں ہوتے ہیں بیرون ملک بنگلہ دیش میں سعودی عرب وغیرہ میں مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں ہوئے ہیں مختلف عنوانات پر دہشت گردی کا عنوان عورت اور پردہ کیو ٹی وی یہ سب جو عنوانات پر ہیں تو آپ ضرور ان جو ہے سیڑھیوں کو لے جائیں اپنے گھروں کے اندر بجائے اور جمعہ کے دن بارہ بج کر پینتالیس منٹ پر ہمارا جمعہ کا بیان آن لائن ہوتا ہے جیسے ایف ایم میں آتا ہے ایسے آن لائن آتا ہے آپ حضرات و مسجد آتے ہیں گھروں کی خواتین کو پاک صاف رہ کر غسل کروا کر وہ ان کو بیان سنوائیں تو گھروں کے اندر آن لائن جب بیان سنیں گے اس کی تاثیر ہی اور ہوگی Syed Anzar Shah Qasmi dot com internet پر ہمارا آن لائن بیان جمعہ میں ملے گا ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ کے شہر کے اندر اور عین شہر میں مومن پورا میں ہمارا پروگرام ہو رہا ہے اگر یہ معلوم ہوتا تو ہم یہاں پر جو ہے آن لائن آج بھی ہم ریلے کرتے کیونکہ ہم بیانات کو جاتے ہیں تو وہاں بجلی بھی نہیں ہوتی انٹرنیٹ اور موبائل کا نیٹورک تو دور کی بات تو اس لیے ہمیں افسوس ہے لیکن انشاءاللہ کل مغرب میں آپ کو ہماری website W W dot Syed Anzar Shah Qasmi dot com پر آج کا بیان چڑھ جائے گا اور سی ڈی ہیں ایک سی ڈی کی قیمت پچاس روپے ہے آپ ضرور اس کو حاصل کرتے ہوئے جائیں بیٹھے بیٹھے بیٹھے بیٹھے دعا ہوگی جناب محمد حافظ ابرار صاحب وسیعت العلوم مدرسے کے ہاں، حافظ اسرار صاحب استاد مدرسہ وسیعت یہ بڑے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی جگہ بیٹھے ہیں دعا ہوگی جی،